اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ دو ہے جز نمبر ٹو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما واللہم ما واللہم عن قبلتهم اللتی کانو علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم عنقریب بیوقوف نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ مسلمان تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے چلے رکو نمبر سیونٹین ہے آیات نمبر 142 سے لے کے 147 تک جس میں تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی بیت المقدس سے تبدیل ہو گیا بیت اللہ کی طرف اور امت وسط کی امامت کا اعلان کیا گیا ہے اس کے اندر یاد رکھیں کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سولہ سے سترہ مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کی تھی کیونکہ اس وقت آرڈر نہیں آیا تھا کہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھے آج آپ سوچیں کہ جب وہ مکہ میں تھے سامنے کعبہ ہے ان کا کتنا دل ہو رہا ہوگا کہ ہم بیت اللہ کی طرف یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا اسی لیے وہ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس وقت قبلہ کیا تھا بیت المقدس تھا اور اس کی کئی ایک حکمتیں تھیں پہلے تو ایک مت یہ علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہی ان کے کتابوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو نبی آئے گا اس کی ایک نشانی کیا ہوگی کہ ان کا قبلہ چینج ہوگا قبلہ چینج ہوگا اس کا مطلب ہے ان کی امامت چینج ہوگی یہ پہلے سے ہی ان کے کتابوں میں بھی تھا اور ان کو پتا بھی تھا کہ قبلہ چینج ہونے والا ہے کیونکہ کئی ایک نشاندہی کی گئی تھی کہ نیا نبی آئے گا کیسے پتا چلے گا تو یہ ایک نشانی تھی کہ ان کا قبلہ چینج ہوگا تو آپ وسلم کو بھی پتہ تھا تو بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ کب جبریل علیہ السلام آئیں گے اور کب رخ چینج کرنے بولیں گے اس لیے بار بار انتظار بھی کرتے تھے کچھ نے کہا کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت تھی تو اسی لیے چاہتے تھے آپ سے وسلم کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے بہرحال الگ الگ تفسیروں میں الگ الگ باتیں آئی ہیں اللہ نوز بیسٹ بیت المقدس سے خانے کعبے کی سمت قبلہ مقرر ہونے پر نادان نادان یعنی جو مشرقین ہیں منافقین ہیں یہود ہے جو بھی ہے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے پہلے جس کی طرف بیت المقدس کی طرف کرتے تھے تو آپ کیا ہو گیا اب اس سے کیوں پھر گئے تو بتایا گیا نادانو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے کسی سمت کا قبلہ بنانے کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ اسی طرف ہے یہ بھی اچھی طرح جان لو جس طرح بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا ہے اسی طرح بنی اسرائیل کو دنیا کے امامت کے منصب سے پوزیشن سے ہٹا کر مسلمانوں کو فائز کر دیا گیا یعنی قبلہ چینج امامت بھی چینج ہو گئی اب مسلمان کی طرف امامت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا امامت وہاں ہے مسلمانوں ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنا دیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول بھی تم پر گواہ ہو جائے ہاں تو ہم گواہی دے یہ ساری باتیں جو ہم سیکھ رہے ہیں بتائیں بھی لوگوں کو صرف اپنے تک نہیں رکھیں تحویل قبلے کا ایک مقصد یہ بھی ہے دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے کئی ایک حکمتیں قبلہ چینج ہونے کی کیونکہ جب کوئی چیز کے عادی ہو جاتا ہے نا انسان تو وہ چیز وہ چھوڑنے تیار نہیں ہوتا خاص طر سے جو باپ دادا جو کرتے آئے ہیں تو وہ اب بولے کسی کو چھوڑنے کے لیے تو بہت مشکل چیز ہے تو دیکھنا تھا کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون ہے جو جاہلیت اور حسب نصب کے غلامی میں مبتلا ہے یہ دیکھنا بھی ایک مقصد تھا اور کون ہے جو ان بندشوں سے آزاد ہے یہ چیزیں نہیں کرتا جو بھی اللہ کا حکم آتا ہے اس پہ فوراً عمل کرنے لگتا ہے اور جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی کیا ہو گیا تھا نماز میں ہی وہ اپنی پوزیشن چینج کر دیے تھے یہ ہوتا ہے بندے مومن حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے پھر بھی یہ حجت پوری کرنے کے لیے تھا جو میں نے ابھی بتائی مقصد کیا تھا حکمت کیا تھی لیکن اللہ کو پتا ہے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا لیکن قیامت کے دن تم یہ حجت پیش نہیں کرو کہ دیکھو ہمیں ایسا بتایا ہی نہیں گیا تو ہم کیسے کریں ہاں؟ اور ہم نے ایسا کیا ہی نہیں تو تم کر کے دکھائے نا عمل کر کے دکھائے کیا تو مانے یا نہ مانے یہ حجت پوری ہو گئی تحویل قبلے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کب جبریل علیہ السلام آئیں گے اور کب وہ حکم ہوگا کہ ہم قبلے کو چینج کریں ہم نے ان کی خواہش کو پوری کر دی یعنی اتنے سالوں بعد پوری ہوئی مدینہ میں آئے سولہ سترہ مہینے کے بعد مدینہ آنے کے بعد اور ویسے بھی مکہ میں تو یہ بیت المقدس کی طرف ہی مسلمان نماز پڑھتے تھے اس کی طرف رخ کر کے لہٰذا اب اپنا رخ عبادت کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لیں یعنی مسجد حرام کی طرف اب رخ ہوگا یہاں وہاں نہیں دیکھنا ہوگا کہ کس طرف ہے نماز پڑھنا ہے تو مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں اب یہ جو بات ہے نا تین بار ریپیٹ کی گئی ہے کیا اب تمہارا جو رخ ہے وہ مسجد حرام کی طرف کرو مسجد حرام کی طرف کرو رخ تین بار ہے تو کچھ علماء نے یہ حکمت بتائی ہے لیکن اللہ نوز بیسٹ اور بھی کچھ حکمتیں ہو سکتی ہیں ایک تو بتایا ہے کہ یہ جو آیا ہوا ہے فولی وجہ کا شطر الحرام تو ایک پہلا حکم جو لوگ حرم میں ہیں ان کے لیے کیا تم لوگ جو حرم میں ہو جو بھی ہیں وہ قبلے کی طرف رخ کرے مسجد حرام کی طرف رخ کرے دوسرا جو دوسری بار آرڈر آیا ہے جو لوگ حرم کے آس پاس ہے یعنی مکہ میں ہیں آزو بازو میں ان کے لیے اور تیسری بار پھر سے ریپیٹ ہوا ہے تو ان لوگوں کے لیے جو لوگ مکہ سے باہر ہیں یعنی جیسے ہم یہاں پر ہیں کوئی اور کنٹری میں رہ رہا ہے تو ان سب کے لیے بلّہ عالم جو بھی حکمت ہے لیکن یہ اور ایک چیز ہے کہ ایمفیسائز کیا گیا ہے یعنی اگر کوئی قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا تو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی تو اس لیے قبلہ جو ہے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے اب اس کے ڈیٹیل وہ ڈیٹیل تفسیر میں دیکھیں گے وہ سفر میں کیا ہوگا حضر میں کیا ہوگا ساری چیزیں وہ بعد میں پڑھیں گے لیکن اتنا یاد رکھے جتنا ہو سکے کہیں پہ گئے بھی ہیں تو جتنا ہو سکے اتنا معلوم کر کے اور آج کل موبائل پہ آتے ہیں قبلے کا رخ دکھایا جاتا ہے تو معلوم کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایمان والوں کو سمجھایا گیا کہ تم اہل کتاب کی خواہشات پر نہ چلو وہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دینا چاہتے ہیں تو ان کے خواہش کو نہیں دیکھو وہ کیا کہہ رہے وہ کیا کرنے کہہ رہے تم دیکھو کہ قرآن حدیث کیا کہہ رہی ہے وہ نہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں اور دیکھیں یہود نہ نصارا کے قبلے کو مانتے ہیں اور نہ نصارا یہود کے قبلے کو مانتے ہیں اور نہ مشرقین ان دونوں کے قبلوں کو مانتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بھی نہیں مانتے تو تمہارے کہاں مانیں گے اور نہ کبھی تمہارے قبلے کو ماننے پر تیار بھی ہوں گے حالانکہ اہل کتاب آخری نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ماں باپ کیسے پہچانتے دور بھی بچہ رہا تو بولتے کہ دیکھیے میرا بچہ جا رہا ہے حالانکہ آس پاس والوں کو اتنا سینس نہیں ہوتا کہ وہی ہے وہ بچہ ایسے پہچانتے ہیں ان کے اندر کی بھی باتیں ماں باپ دیکھے ایون فیل بھی کرتے ہیں کہ اب یہ بچہ یہ کہے گا آگے کی بھی ان کو پتہ ہوتی ہے کہ اس کی کیا حرکتیں ہیں وہ کیا سوچتا ہے وہ تک ماں باپ کو پتہ ہوتی ہے نا اس طرح سے وہ جانتے تھے کہ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں پھر بھی نہیں مانے زید اور تعصب نسلی تعصب پھر رکو نمبر ایٹین ہے آیات نمبر ون فورٹی ایٹ سے لے کے ون ففٹی ٹو تک جس میں قبلے کا جو تحفیل قبلے اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے اور یاد الہی اللہ کی یاد کے بارے میں ہے ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی سمت قبلہ ہے ہر قوم کو کوئی نہ کوئی سمت بتائی گئی اصل چیز صرف وہ رخ نہیں بلکہ مطلوب و مقصود بھلائیاں ہیں مین مقصد کیا ہے بھلائیاں خیر نیکیاں مسلمانوں ان بھلائیوں کی فکر کرو اور ان میں آگے بڑھنے کی دوڑ لگاؤ دوڑ لگاؤ کہ کتنا میں زیادہ سے زیادہ بھلائیاں اکٹھا کر لوں اس کا ذخیرہ کر لوں صرف دنیا کی چیزیں نہیں دیکھو کہ اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس کیا ہے تو میں بھی لے کے آؤں ہاں بازار سے کیسی کیسی چیزیں اٹھا کے لے کے آتے تو وہ نہیں دوڑ لگاؤ بلکہ دوڑ اس میں لگاؤ نیکی کے کاموں میں جتنا ہو سکے اتنا بیت اللہ کی طرف رخ پورے پابندی سے کرو بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنا ہے تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے کہ دیکھو ایک بار یہاں رائٹ میں کر رہے لیفٹ میں کبھی کر رہے ہیں رخ ہاں کہاں پر ہے ایک سمت نہیں ان کی ہماری تو سمت ایک ہی ہے جو بتائی گئی ہیں بیت اللہ کی طرف دین کے دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف مجھے سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دوں اس کو پورا کر دوں اکثر لوگ نیکیا کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کبھی کبھی کتنے بدتی چیزیں گھر میں ہوتی رہتی ہے اس میں بھی شریک ہو جاتے ہیں کہ انہیں برا تو نہیں لگے گا لوگوں کا ڈر نہیں رکھو اللہ کا ڈر رکھو اور تمہیں ہدایت سے نوازوں گا تمہیں نعمتیں بھی تمہارے پوری کروں گا اور تمہیں ہدایت اور دوں دوں گا گا اور ڈرنے کی ضرورت نہیں بنداس رہو میں ہوں تمہارے ساتھ تمہاری ہدایت کے لیے سمت قبلے کا تعین کے ساتھ ہم نے تم میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیج دیا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے قرآن کو سناتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حکمت کیا ہے حدیث حدیثے بھی بتاتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے قرآن کی وضاحت اور تمہیں وہ علوم سکھاتا ہے جن سے تم بالکل بے خبر تھے تمہیں پتہ بھی نہیں تھا کچھ کچھ باتیں ابھی دیکھیں ہر سال آپ قرآن پڑھیں ہر سال تفسیر سنیں یا تفسیر کریں کوئی نہ کوئی نئی نئی نئی چیز ملتے رہے گی اور آخر تک اس دنیا سے جانے تک ملتے رہے گی اس سے جڑے رہے دیکھیں میں تو کہتی ہوں کہ خزانہ کہاں چھپا ہوا تھا ارے گئے سال تو یہ خزانہ دکھا نہیں تھا خزانے ہی خزانے بھرے ہوئے قرآن کے اندر ہر بار کوئی نہ کوئی نئی چیز ملے گی جو آلریڈی تمام علماء نے اس پہ محنت کر کے بتا دی لیکن کبھی کبھی ہمیں ملتی نہیں ہے بعد میں ملتی ارے یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا تو بے خبر تھے تمہیں ابھی پتا چل رہا ہے ارے یہ چیزیں تو یہ ہم پڑھتے ہی ہیں ہمیں میننگ بھی پتہ تھی اچھا اس کا مطلب یہ ہو گیا تم مجھے یاد رکھو میں تقسیم انعامات میں تمہیں یاد کروں گا میں تقسیم انعامات میں تمہیں یاد رکھوں گا اگر تم مجھے یاد رکھتے ہو تو میرا شکر بجا لاؤ نا شکری نہ کرو ہر چیز میں نا شکری ہوتی ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہوں شکر کرتے رہو تاکہ اللہ اور دے پھر رکو نمبر نائنٹین ہے آیات نمبر 153 سے لے کے 163 تک جس میں صبر کی تلقین کی گئی ہے اور راہ حق کے شہید کے بارے میں حق کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں اور صفا اور مروہ کے صحیح کے بارے میں بھی آتا ہے ایمان والو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہو گئی بیت اللہ قبلہ مقرر ہو گیا یہ ایک نشانی بھی تھی نا کہ بیت اللہ ایک قبلہ تمہارا مقرر ہو جائے گا چینج ہو جائے گا قبلہ یہ ایک نشانی تھی آپ آپ علیہ وسلم کی بحثت ہو چکی ہے اور تم امت وسط قرار پا گئے ہو اب تم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو کیا کیا ذمہ داری اللہ نے دی دیکھے پورا کر رہے ہو یہ جو راہ ہے تم جس راہ پہ چل رہے ہو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہو اس میں کئی ایک آزمائشیں آئے گی کئی ایک آزمائشیں اپنوں کے پاس سے بھی غیروں کے پاس سے بھی ہر طرف سے آزمائشی کی آزمائشی ٹیسٹ آئیں گے تم ان مشکلات پر صبر کرو اور نماز سے مدد لو صبر اور نماز جب بھی مشکل آئے اچھا ہر جگہ آپ دیکھیں اکثر جگہ صبر صبر صبر صبر کرنے کہا گیا اس کا کیا مطلب ہے اللہ نے بار بار صبر کرنے کے لیے کہا ہے قرآن میں دیکھیں بار بار آپ کو ملے گا صبر نماز صبر کرو صبر کرو تو اس کا مطلب کیا ہے ماتم حرام ہے ماتم حرام ہے کیوں ماتم انسان کرتا کیوں ہے جب بے صبرا ہوتا ہے تب ماتم کرتا ہے نا تو ماتم حرام ہے ماتم کرنا قرآن کو مانتے ہو نا تو ماتم کیوں کر رہے ہو صبر کرو یہ راہ حق ایسی برکت والی ہیں کہ اس میں جان دینے والے شہید کہلاتے ہیں جب اس میں جان دو تو اسے کہا جاتا ہے یہ شہید ہو گیا اور وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں تمہیں نہیں پتا وہ زندگی گزار رہے ہم نہیں جان سکتے کیونکہ وہ برزک کی زندگی میں کیسی زندگی ہے اللہ نوز بیسٹ کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں لیکن اصل اللہ ہی جانتا ہے کہ اصل میں کیسی زندگی ہے شہیدوں کی لیکن تم اسے نہیں سمجھ سکتے اتنی ہمیں یہ عقل نہیں دی اللہ نے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں مسلمانوں کا کام یہی ہے ان پہ جب بھی آزمائش آئے تو ان کو اللہ کی طرف سے خیال کرے ہمیشہ کہے ان و ان الہ راجیون کیا یہ بڑی بات ہے اللہ کی طرف سے ہم تو ویسے بھی اللہ کی طرف جانے والے ایسے کئی آزمائش آئے ہیں دنیا میں ہمارے ساتھ بچپن سے اور کئی گئے بس ہم صبر کریں گے باویلا نہیں کریں گے ماتم نہیں کریں گے صبر کریں گے اور حق کے راستے سے نہ ہٹیں حق کے راستے پر ہی رہیں اکثر ہوتا کیا ہے جب آزمائش آتی ہے تو نماز بھی غائب ہاں قرآن بھی غائب قرآن کی کلاسز چھوڑے خاص طر سے تفسیر کی کلاس جب بھی آزمائش آتی ہیں اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پہ استقامت حاصل کر سکیں پھر دیکھیے گا کہ اس پر اللہ کی عنایات کس طرح بارش ہوتی ہے اگر یہ کریں گے تو آزمائش کے وقت اور وہ کس طرح مشکلات میں نجات کا راستہ بھی پا لیتا ہے ویسے بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے نا پھر کیوں ڈرتے ہیں اب آگے کی جو آیات ہیں وہ صفا اور مروا کا اس میں ذکر ہے اب اس سے کیا لنک ہے صبر صبر کی بات چل رہی ہے چلتے چلتے پھر صفا مروا کا کیا ذکر آ گیا تو جو صبر والی آیتیں ہیں اس کے بعد یہ جو آیتیں آئی ہوئی ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اگر صبر کی مثال تم کو دیکھنا ہے نا تو اللہ کی ایک بندی تھی حاجرہ علیہ السلام اس کو یاد کرو کتنا صبر کیا انہوں نے اس کو یاد کرو کہ کیسی اس نے صبر کی ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ تھی کچھ نہیں تھا وہاں پر ہمارے پاس اتنی بھی کوئی آزمائش آئی نہیں اتنی بڑی بڑی آزمائشیں تو ہم پر نہیں گزری وہ حاضرہ علیہ السلام کو یاد کرو کہ کتنا صبر کیا انہوں نے جنہوں نے آزمائشوں پہ صبر کیا ہو اس کو یاد کرو اب یہ ہوتا تھا کہ صفا مروا پر کچھ بت رکھے ہوئے تھے مشرقین نے رکھے ہوئے تھے اور اس کی کئی ایک ڈیٹیل آتی ہے اب اس میں ڈیٹیل تو نہیں لے رہے ہیں نا ہم تو وہ میں اسکیپ رہی ہوں حالانکہ یہ جو پہاڑیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں اب یہ ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ صفا مروا کی صحیح کرے کیا نہیں کرے کیونکہ وہاں پر بت رکھے ہوتے تھے یوم جاہلیت میں جہالت کے زمانے میں مشرقین نے بت رکھے تھے تو یہ کہیں کئی تو نہیں کام کر رہے ہم صفا مروا کی صحیح کر کے تو کہا نہیں یہ پہاڑیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں جو حج اور عمرہ کریں وہ ان کے درمیان صحیح کریں ان کے درمیان صحیح کرنا ضروری ہے جو بھی حج اور عمرہ پہ جائے حق پوری طرح واضح ہو چکا ہے اب حق کو چھپانے والے اللہ کے یہاں لانت کے مستحق ہوں گے حق کو نہیں چھپاؤ کبھی کبھی کوئی کوشچن کرتا ہے ہمیں دین کے بارے میں اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے لیکن ہم جان بوجھ کے چھپاتے کوئی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ برا لگے گا دوستیاں ٹوٹیں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا حالانکہ وہ لوگ پوچھ رہے تو ان کو صحیح بات بتائے ورنہ لانت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر اور سنو جنہوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں ہی مر گئے یعنی مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی فرشتے نظر آئے تب توبہ کر رہا ہے یا وہ بھی نہیں ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اسی میں رہیں گے کیونکہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی رکو نمبر ٹوینٹی ہے آیات نمبر ون سکسٹی فور سے لے کے ون سکسٹی سیون تک جس میں اللہ کے آفاقی یعنی یونیورس کے جو کائنات کے جو دلائل ہیں اس کے بارے میں آتا ہے اور مشرقین کی تردید کی گئی ہے اس میں حقیقی معبود ایک ہی ہے وہ ہے اللہ ایک حقیقی معبود باقی سارے باطل ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے ہر جگہ ہر شے میں موجود ہے ایک ایک چیز کو اپنے آپ کو دیکھے تو سمجھے گا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے ایون بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے ہاں کیا چیز ہوتا ہے کیا نکلتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے یہ بھی ایک نشانی ہے وہ کون سا سسٹم ہمارا اندر کا بھی کون چلا رہا ہے ہر ایک چیز پہ سرکولیٹری سسٹم ریسپریٹری سسٹم ہر سسٹم کو دیکھے کے کون چلا رہا ہے اندر اس پر غور کریں عقل دنگ رہ جاتی ہے معبود حقیقی صرف ایک ہی ہے وہ ہے اللہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں دیکھے کئی ایک نشانیاں بتائی ہوئی اس پہ غور کریں آسمان اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے آنے جانے میں بحری سفر میں تجارت کے لیے سمندروں میں چلنے والے جہازوں میں بارش میں زمین سے اگنے والے نباتات میں ہواؤں کی گردش میں اور زمین اور آسمان کے درمیان مسخر بادلوں میں بے شمار نشانیاں ہیں یعنی اوپر بھی دیکھے نیچے بھی دیکھے بیچ میں بھی دیکھے ہوائیں چل رہی ہیں یہ چل رہا ہے وہ ہو رہا ہے یعنی بر بہر سب ہر چیز میں دیکھے اللہ کی نشانی ہے مگر ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اب دیکھیں اگر کوئی بھی غیر اللہ سے محبت کرتا ہے غیر اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ غیر اللہ میں آئے گی جیسے بت ہے انبیاء ہے فرشتے ہیں جن ہے مال و دولت ہے بچے ہیں اسپاؤز ہے زوج ہے یا کوئی بھی شخصیت ہو وہ امام ہی کیوں نہ ہو جتنی بھی چیزیں اللہ کے علاوہ ہیں وہ غیر اللہ میں آتی ہیں تو ان کی محبت ان ساری چیزوں کی محبت اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنا چاہیے اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہونا چاہیے تو اگر غیر اللہ کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے یعنی وہ سب سے زیادہ آپ کو پیارے ہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے لیکن بچے کے خاطر نماز چھوڑ رہے ہیں کس کی محبت غالب آئی غیر اللہ کی محبت یا پھر وہ برابر ہو جائے اللہ کی بھی محبت یا غیر اللہ کی محبت سیم سیم ہو جائے تو یہ شرک ہوگا شرک ہے یہ جسے ہم جانتے نہیں کاش ان مشرکوں کو آج ہی یہ احساس ہو جائے کہ سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اپنے باغیوں کو سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے جب وہ سزا دے گا اس وقت گمراہ کرنے والے پیشوا ان کے امام اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اپنے پیچھے لگنے والوں سے بیزاری دکھائیں گے بیزار ہو جائیں گے کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہاں؟ دنیا میں بھی پڑے ہوئے تھے نا ابھی بھی پڑے ہیں ہاں؟ بولنے آ رہے ذرا وسیلہ لگا دینا تم نے یہ کہا تھا نا دنیا میں کہ تم بچا لیں گے پیچھے پڑ گئے اور وہ بیزاری دکھا رہے ان کے امام اور ان کی پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے جو بھی ان کی پیروی کر رہے نا جو جن کو بتایا جاتا اچھا یہ قرآن اور حدیث میں بولے نہیں نہیں قرآن حدیث چھوڑے پہلے ہمارے امام کی بات سنیں انہوں نے کیا کہا ایسے لوگ حسرتیں کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ جا سکتے تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری دکھاتے جیسے آج یہ ہمارے سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں صرف حسرتیں ہوں گی ان لوگوں کو حسرتیں ہی حسرتیں اور مشرق ہو کافر ہو ہے سو کالڈ مسلم نام لیکن مشرق ہیں یا کافر ہیں اور اس میں دیکھیں ایک بہت اچھی بات حسرتیں کہاں حسرات ایک حسرت نہیں حسرات ایک ہوتا ہے حسرت ایک ہوتے حسرتیں ہاں، بہت ساری حسرتیں ان کو کئی ایک چیزیں بتائی جائے گی دیکھیں ایک بنگلہ دو بنگلہ تین بنگلے یہ گھر یہ نہرے یہ یہ یہ سب تمہارا تھا لیکن ہر چیز دیکھ کر ایک بنگلہ دیکھ لیا اچھا یہ میرا ہونے والا تھا حسرت آ گئی دوسرا بنگلہ دیکھے اچھا یہ بھی میرا ہونے والا تھا دوسری حسرت حسرتوں پہ حسرتیں حسرتیں ہوں گی ان کو یہ نہرے وہ نہرے یہ باغات وہ باغات سب میرے ہونے والے تھے حسرتوں پہ حسرتیں ایک ایک چیز دیکھ کر بار بار حسرتیں کرنے لگیں گے کیونکہ بتایا جائے گا کہ اگر ایمان لاتے نا تو یہ بھی تمہارا تھا یہ بھی تمہارا تھا یہ بھی تمہارا تھا لیکن کیا کیے شرک کیے کفر کیے اب جہنم کی آگ سے نجات کہاں جہنم میں ہی ڈوسے رہو وہیں پہ رہو جلتے کوڑتے رہو اوکے رکو نمبر ٹوینٹی ون ہے آیات نمبر ون سکسٹی ایٹ سے لے کے ون سیونٹی سکس تک جس میں حلال اور حرام کی تمیز کی گئی ہے اور اظہار حق کا حکم بھی دیا گیا ہے کیا حق کا اظہار کرو اب نسل انسانی سے مخاطب ہو کر اللہ کا ارشاد ہے لوگوں زمین کی حلال اور طیب چیزیں کھاؤ وہ استعمال کرو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو اب دیکھیں حلال اور طیب کی بات ہوتے ہوتے شیطان کے پیچھے نہ چلو یہاں رزق کے حلال کا ربط شیطان کے پیچھے چلنے سے کیوں کیا گیا ہے اب اس میں کیا ربط ہے دیکھیں شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو رزق کے حلال سے پھیر کر رزق کے حرام کی طرف لے جائے انہیں یعنی لوگ حرام رزق کھانے لگے کیوں کیونکہ پھر اس سے کیا ہوگا ان کا پورا بدن ہی گندا ہو جائے گا اور یہ ایک چیز آئی ہوئی کہ یہ جو خطوات کہا گیا ہے خطوات شیط اللہ خطوات شیطان یعنی شیطان کے قدموں پر نہ چلو قدم نہیں بلکہ قدموں ایک قدم دو قدم تین قدم ایسے سارے زیادہ اگر جمع میں آتے ہیں تو خطوات ایک سے زیادہ قدم یہ اس کا کیا ہے یہ لنک کیا ہے یہ سب ایک سے زیادہ قدم فٹ اسٹیپ کیونکہ کیا کرتا ہے شیطان پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ میں مبتلا کرتا ہے وہ ڈائریکٹ بڑے گناہ میں نہیں مبتلا کرتا ہے ڈائریکٹ نہیں کہتا ہے کسی سے کہ تم زیرہ کرنا شروع کر دو بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے کہتا ہے یا حرام کچھ کھانے یا کرنے کہتا ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی گناہ کرنے کہتا ہے ہاں؟ پھر بڑے گناہ کرواتا ہے ڈائریکٹ نہیں بڑے گناہ کرواتا ہے بلکہ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ اسی لیے خطوات خطوات آیا ہوا ہے شیطان شیطان کے کے قدموں قدموں پر پر نہ چلو قدم نہیں بلکہ اس پیچھے نہ چلو اس کا کام تو برائی اور بے حیائی پر لگانا ہے وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ سب برا کرے اور بے حیائی بے شرمی کے کام کرے اس کی خواہش ہے کہ تم رب پر جھوٹے الزام لگاؤ خبردار اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر بے خبر اور گمراہ آبا و اجداد کے پیچھے نہ چلنا اکثر لوگ گناہ کیوں کرتے یا بدعت یا شرک کیوں کرتے کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد بھی کرتے تھے کیا ہمارے آبا و اجداد کیا برے تھے کیا وہ کیا جہنم میں جانے والے ہیں اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ آبا و اجداد جو بھی کرتے تھے وہ صحیح کرتے تھے جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت آبا و اجداد یاد آتے لیکن دنیا کے معاملے میں وہ چیز نہیں کرتے جو آبا و اجداد کرتے تھے جیسے وہ جو کپڑے پہنتے تھے ہاں، ویسے پہنتے کیا وہ جو کھاتے تھے معمولی سے کھانا رہتا تھا پہلے لوگوں کا کیا وہ آج کھاتے ہیں تو دنیا کے معاملے میں تم نہیں آبا و اجداد کو فالو کرتے جب دین کا معاملہ آتا ہے تو آبا و اجداد تم کو نظر آتے ہیں تم بھلائی کی بات سنو اور بہرے گونگے اندھے نہ بن جاؤ سن کر ان سنا نہیں کرو مسلمانوں تمہارے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرو پہلے کہا گیا تمام انسانوں کو اب یہاں مسلمانوں کو خاص آرڈر آئی ہوئی ہے کہ تم بھی پاکیزہ طیب چیز کھاؤ سڑی گلی نہیں بدبودار نہیں بلکہ اچھی اور طیب میں حلال بھی شامل ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو انہیں صرف کھاتے پیتے نہیں رہو جو بھی نعمتیں ملی ہے اس پر شکر بھی ادا کرو پھر آگے فرمایا مردار خون کھنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے دیکھیں کلیئر کٹ بتایا گیا ہے مردہ تو سب کو پتہ ہے مردہ تو کوئی کھاتا بھی نہیں اور نان مسلم وہ خون وغیرہ لے کے اس کا کچھ گوشت کی طرح سالن وغیرہ بنا کے کھاتے ہو الحمد للہ مسلمان یہ چیز ابھی تک تو مجھے کہیں نظر نہیں آئے کہ یہ کرتے ہوں ایون کھنزیر کا بھی گوشت کوئی نہیں کھاتا ہاں اکثر نئے بھی دیندار اتنے ہوتے وہ بھی ڈھونڈتے کہ یہ کہیں کھنزیر کا گوشت تو نہیں ہے اس کے اندر تو یہ بھی نہیں کرتے لیکن یہ اکثر کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی اللہ نے کہا حرام ہے وہ کسی کا بھی نام ہو ایون نبیوں کا ہی کیوں نہ نام ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لو ایون کسی کا نام نہ بھی لینا یہ بھی حرام میں آ جائے گا کیونکہ اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرنا ہے اس جانور کو تو اس کو لوگ مانتے نہیں ہیں غیر اللہ کے نام سے جو قربانیاں کرتے ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت بھی بانٹتے اور اس کو اچھا بھی سمجھتے کہ ہم سب آپ کا کام کر رہے ہیں حالانکہ حرام کھلا رہے خود بھی کھا رہے حرام اور دوسروں کو بھی کھلا رہے ہیں تو یہ حرام کیا گیا ہے غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا ہوا کوئی بھی ذبح کیا ہو یا غیر اللہ کے نام سے کچھ بھی چیز جیسے حلوے وغیرہ دیے ہوئے ہوں یہ سب حرام میں آ جائے گا ہاں لیکن مجبوری کی حالت میں حدود الہی کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کرنا گناہ نہیں یعنی کسی نے گند رکھ دی سر پہ اور کہا کہ اگر تم نے یہ نہیں کھایا تو ہم تم کو شوٹ کر دیں گے جیسے سور کا گوشت وغیرہ لا کے رکھ دیا یا کیرولا کے نام سے ذبح کیا ہوا گوشت لا کے رکھ دیا تو مجبوری کی حالت میں کر سکتے ایون مجبوری اور کیا ہو سکتی ہے جیسے کہیں پہ گئے جنگل وغیرہ میں رہ رہے اور کھانا ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں گے کھانے کے لیے انسان مرنے پہ آ گیا ہے تو اتنا ہی کھا لے جتنا وہ زندگی بچا سکے ورنہ شوق سے کہ چلے چکھ لے اور اچھا لگا اور کھا لے اور کھا لے تو پھر یہ حرام میں آ جائے گا یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی جو لوگ اللہ کی طرف سے واضح ہدایت آ جانے کے باوجود اپنی مصلیحتوں کے خاطر حق کو چھپاتے ہیں اور اس طرح دنیا کمانے کے دھندے میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں دیکھیے ڈائریکٹ آیت کون سی آئی ہے جیسے فار ایگزامپل غیر اللہ وغیرہ کے نام سے سپوز کوئی ذبح کرتا ہے تو کیا فتوے دیتے ہاں یہ علاوہ جو بھی فتوے اسے غلط فتوے دینے والے وہ کیا کرتے کیوں دیتے ہیں اسے کیونکہ ان کا دھندا ہے وہ کمانے کا دھندا ہے ہاں تو یہ جو کما رہے ہیں نا ان کے پیٹوں میں جا رہا ہے نا کمائی ان کی وہ آگ بھر رہے یاد رکھے ان کو پتا بھی ہے قرآن پڑھتے بھی ہے میننگ بھی معلوم ہے تفسیریں بھی معلوم ہے لیکن کیا کرے بولتے ہیں ہمارا تو یہی دھندا ہے نا کیسا گھر چلے گا تو یہ آگ بھر ہے اپنے پیٹوں میں دنیا کے حقیر فائدے کے خاطر یہ کام کر رہے حرام کام یہ لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے پھر رکو نمبر 22 ہے آیات نمبر 177 سے لے کے 182 تک جس میں اسلام میں نیکی کا تصور یہ بتایا گیا ہے اور قصاص دیت اور وصیت کے بارے میں بھی آتا ہے فرمایا گیا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ محض مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں یہ بہت ہی آپ کو پتہ ہے یہ جو ورڈ آیا لائسل بر رو اس پر سے کتنے غیر مسلموں نے ایشو اٹھائے کہ دیکھیں تمہارے قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیک ہیں لائسل بر ہونا چاہیے تھا یہ کیسے لائسل بر رو اس پہ فتح کیسی آ گئی اس طرح کے انہوں نے ایشو اٹھائے حالانکہ یہ بررو آتا تو غلط مطلب ہو جاتا برر کی وجہ سے صحیح مطلب ہے حالانکہ کچھ ٹرانسلیشن ترجمے آئے ہوئے نا وہ بھی غلط آئے ہوئے اس میں لکھا ہوا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم یہ غلط ترجمہ ہے ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ نیکی صرف یہی نہیں دیکھیں کتنا فرق ہو جاتا ہے کہ نیکی یہ بھی ہے کہ تم کہ قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو یہ بھی نہیں کی ہے اگر یہ بات نہیں ہوتی تو اتنا سارا اللہ نے پیچھے جو بیان کیا ہے کہ تم قبلے کی طرف ہی رخ کرو قبلے کی طرف ہی رخ کرو قبلے کی طرف ہی رخ کرو تین بار کہہ دیا تو پھر یہ غلط بات ہوتی کہ نہیں کہ یہ نہیں ہوتی تو وہ ترجمے صحیح نہیں ہے بلکہ ترجمہ یہ صحیح ہے کہ محض یہی نیکی نہیں ہے یہ بھی نیکی ہے لیکن صرف تم سمجھتے ہو کہ قبلے کی طرف رک کر کے تم نماز پڑھے ہو یہی نیکی ہے یہ صرف نیکی نہیں یہ ترجمہ ہونا چاہیے اور اگر برو ہوتا تو یہ ترجمہ ہم کر ہی نہیں پاتے تو سبحان اللہ اس میں بھی اللہ کی گرامٹیکلی بھی دیکھے کیا حکمتیں ہیں اور لوگ اسی پہ انگلی اٹھاتے ایک بات یاد رکھیں ایک آپ کو کلیئر کرا دو ایک تو عربک لینگویج ہے نا وہ تین طرح کی ہیں ایک ہوتی ہے اسپوکن عربک جو بول چال میں یوز کرتے ہیں جو ایسے انفارمل یعنی عربک رہتی ہیں دوسری عربک ہوتی ہے فارمل فارمل یعنی جیسے کتابیں وغیرہ ان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے عربک میں یا پھر نیوز پیپر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے فارمل عربک یعنی ابھی جو نیو جنریشن جو یوز کرتے وہ فارمل ہے اور جو اولڈ جنریشن یوز کرتی تھی وہ ہے کلاسک عربک تو قرآن جو ہے نا وہ کلاسک عربک میں آیا ہوا ہے کیونکہ اس وقت نازل ہوا نا اور اگر یہ چیز ہوتی نا کہ یہ گرامیٹیکل مسٹیک ہے لائیسل تو سب سے پہلے کون انگلی اٹھاتا اس وقت کے مشرقی نے مکہ اٹھاتے وہ مذاق اڑاتے دیکھو گرامر بھی صحیح نہیں ہے تمہاری کیونکہ سب سے بیسٹ ان کی عربک تھی ہاں، پہلے لوگوں کی تو ان کو لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہی کیا تھی یہی ایک ورڈ لے کے کے بیٹھ جاتے یہ یہ گرامر مسٹیک مسٹیک ہے ہے انہوں نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی اور تم آج صرف فارمل ہو عربک اور اسپوکن عربک پڑھ کے یہ بات بتا رہے ہو کہ اس میں گرامر کی مسٹیک ہے ارے یہی تو مزے کی بات ہے کہ لائف سال برو آیا ہے برو نہیں آیا ہوا ہے بہرحال آگے بڑھتے محض مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور نیکی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت فرشتوں آسمانی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ یہ نیکی ہیں صرف نیکی یہ نہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر دیا اور نماز پڑھے بس وہی نیکی ہے بلکہ یہ چیزیں بھی کرنی ہوگی اللہ کی محبت کے خاطر رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں سوال کرنے والوں کو مال کی محبت کے باوجود اپنے مالوں سے دیا کرو ہر ایک کو مال سے محبت ہوتی ہے یہ نیچرل ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے دیا کرو رشتہ دار بھلے ہی پیسے والے ہی کیوں نہ ہو امیر ہی کیوں نہ ہو لیکن اس سے محبت بڑھتی ہے اور غلاموں کی آزادی کے لیے بھی مدد کیا کرو پہلے غلام بہت ہوتے تھے لیکن آج کل غلام نہیں رہے لیکن جیسے فار ایگزامپل کوئی پریزن میں ہے قیدی ہے اور وہ اس کی کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کسی نے زبردستی اسے ڈال دیا ہے تو اس میں بھی مدد کیا کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو وعدے پورے کرو دیکھیے وعدے کی بھی بہت بہت طاقت آئی ہوئی ہے تنگی اور مصیبت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر سے کام لو جب بھی تنگی آئے مصیبت آئے واویلا نہیں کرو بلکہ صبر کرو ایسا کرنے والے ہی سچے اور متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں یہ متقی کی صفت ہے صبر کرنے والے ہوتے ہیں واویلا نہیں کرتے ماتم نہیں کرتے ایمان والوں کے ساس کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہو بدلہ اسی سے لیا جائے اب ایک احساس کے بارے میں شروع ہو رہا ہے یہاں سے کہ جس نے قتل کیا یعنی اگر کسی آدمی نے قتل کیا اسی آدمی کو مارا جائے گا یعنی وہ کوئی بھی نہیں مار سکتا بلکہ وہ امیر جو ہوتا ہے اس کنٹری کا اور وہ مسلم رولز وہاں پر چل رہے تو وہ اس کو قتل کرے گا اس اس کے کے باپ یا بیٹے کو نہیں مارا جائے گا یا اس کے خاندان کو نہیں مارا جائے گا بلکہ قاتل کو مارا جائے گا آزاد یا غلام مرد یا عورت جو بھی قاتل ہو مقتول کے بدلے اسی کو قتل کیا جائے اگر عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو مارا جائے نہ کہ اس کے شوہر کو یا اس کے باپ کو یا اس کے بیٹے کو بلکہ اسی عورت کو اگر مقتول کے ورثے دینے کے لیے تیار ہو جائے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مقتول کے وارث کیا کہتے ہیں اسے قتل نہیں کریں بس وہ ہمیں دیت دے دے اور ہم یہ بات یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے تو احسان مندی کے ساتھ ادا کرنا قاتل کا فرض ہے تو قاتل ان کو دیت دے گا اور دیت کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہوتی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے یاد رکھو اس قانون کے ساس میں تمہارے لیے زندگی ہے قانون کے ساس میں زندگی ہے کیسی زندگی ہے اب کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے اچھا کسی کو قتل کرنے میں زندگی کیسی بنی سوچے اگر یہ قتل نہیں کیا جاتا یہ جو جس نے جو قاتل ہے اس کو قتل نہیں کیا جاتا تو کیا ہوتا مقتول کے گھر والے قاتل کے پورے خاندان کو ختم کر دیتے ہیں یا تو پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ ایک شخص کسی قبیلے کا قتل کیا جاتا تو اس کے مقتول والے جو ہیں وہ پھر دونوں میں قاتل اور مقتول کے قبیلے میں فائٹس ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں رکھتے اور بہت ساری خون ریزیاں ہوتی تھیں تو اسی لیے کہا گیا کہ سانس میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے یہ ایک آدمی مر جائے گا اگر نہیں اس کو قتل کریں گے تو کتنی ساری جانے جائے گی اس کے ماں اس کے باپ اس کے بیٹے اس کے جو بھی ہے رشتہ داروں کو بھی ختم کرتے تھے یہ لوگ دشمنیوں کی وجہ سے نے ایسے کس سے کہیں سنے بھی ہوں گے اور آج کل بھی کچھ ایسی جگہ سننے میں آیا ہے اس میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے وسیعت کرنا تم پر لازم ہے اب وسیعت کے بارے میں آتا ہے اسے پورا کرنا دوسروں کی ذمہ داری ہے اب کوئی وصیت کر رہا ہے اور وصیت کس میں ہوتی ہے ون تھرڈ حصے میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو وراثت کی جو تقسیم اللہ نے بتائی ہے ہمیں اس میں کوئی بھی چینجز نہیں ہوں گی جو وارث ہے اس کے حق میں کوئی ایسی وصیت نہ لکھی جائے جو مال وغیرہ جو اللہ نے بتائی وہ نہیں کر سکتے ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے وارثوں کو یہ کہہ سکتے دین پہ قائم رہیں جیسے کہ پہلے نبیوں نے اپنے بچوں کو جو تلقینیں کی تھی وہ ویسی وصیت کر سکتے لیکن مال کے حصے میں ون تھرڈ میں وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا وارث کے علاوہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے جیسے پوتے ہیں پوتیاں ہیں یا کوئی بھی نواسے نواسیاں یا کوئی بھی ہیں ان کے علاوہ وارثوں کے علاوہ تو ان کے لیے ون تھرڈ میں وصیت کی جا سکتی ہیں تو جو بھی وصیت کرے مرنے والا مرنے سے پہلے تو اس کی وصیت کو پورا کرے فرمایا جو وسیعت سنے اور بعد میں اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان کے بدلنے والوں پر ہے یعنی جو بدلے گا ابھی کچھ کیا ہے اس اس اس نے ون تھرڈ میں سے میرا کو کو یا مسجد کو یا کسی اور چیز کو دیا جائے اب یہ وارث کیا کرتے یا کوئی اور کیا کرتا ہے وکیل وغیرہ وہ چینج کر دیتا ہے اس کی وسیعت تو جو چینج کرے گا اس کو گناہ ہوگا وسیعت کرنے والا جان بوجھ کر یا انجانے میں گناہ یا حق تلفی کی کوئی وصیت کر جاتا ہے سپوز وہ کہتا ہے کہ میرا سارا مال میرے ایک ہی بیٹے کو ملے یا ایک بیٹی کو ملے کسی کو بھی غلط وصیت کرتا ہے گناہ کی وصیت کرتا ہے یا یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے فلاں رشتے دار کو جا کے مار ڈالے قتل کرے تو یہ والی وصیت اگر ایسی اس طرح کے گناہ کی حق تلفی کی کرتا ہے تو اس میں اصلاح کی گنجائش ہے اس کو بدل دیا جائے گا اس میں ڈر نہیں ہوگا کہ اس کو بدلے کیا نہیں بدلے اچھا اللہ کا یہ حکم ہے تو چلے اس کو لے کے مار ڈالتے ہیں کیونکہ اس نے وسیعت کی اور مرنے والے کی وسیعت کو ہم پورا کر کے ہی رہیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ گنہگار ہیں اس کو بدلا جا سکتا ہے پھر رکو نمبر 23 ہے آیات نمبر 183 سے لے کے 188 تک جس میں روزے کے احکام اور روزے کے بارکات بیان کیے گئے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں روزے کی تاریخ بہت قدیم ہے یعنی پہلے سے روزے رکھتے آئے ہوئے لوگ آپ دیکھیں گے کہ نان مسلم بھی وہ ہماری طرح تو نہیں روزے رکھتے لیکن ان میں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے فاسٹنگ والے کنسیپٹ موجود ہیں اور بہت سارے دوسرے بھی جیسے یہودی وغیرہ وہ بھی ابھی بھی رکھتے ہیں یہودی تو پہلے سے یہ چلا آیا ہے یہ نہیں کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے بلکہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے صرف تم پر نہیں تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا اور مقصد یہ ہے کہ تم میں روزے کے ذریعے تقوا پیدا ہو جائے کیونکہ کئی حلال چیزیں بھی اس وقت وہ چیز کرنے سے منع کیا گیا جیسے کھانا وغیرہ حلال ہے نا ہاں تو بہت ساری چیزیں حلال ہے پھر بھی روکا گیا ہے اگر تم حلال سے رک سکتے ہو تو حرام سے بھی آسانی سے رک سکتے ہو تم میں تقوا پیدا ہو جائے گا تو یہ بات یاد رکھے کہ روزے سے تقوا پیدا ہوتا ہے اسی لیے یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو شادی نہیں کر سکتا تو وہ روزے رکھے وہ کیوں کیونکہ تقوی کے لیے ورنہ کوئی غلط کام نہ کر بیٹھے تو روزے سے تقوی بڑھتا ہے اس میں تقوی پیدا ہوتا ہے اور یہ تو گنے چنے دن ہیں زیادہ نہیں گنے چنے بس ایک مہینہ اور کیا ہے جو شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے وہ بعد میں قضا کریں اب یہ ہے بیمار بہت زیادہ بیمار ہیں ایسا نہیں ہو کہ ذرا سر درد ہوا تو چلے روزہ ہی چھوڑ دے کیونکہ وہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا نا ویسے وہ جو بات ہوتی ہے بعد میں اور ویسے بھی بعد میں جب آپ رکھتے ہیں نا تو وہ مشکل بھی ہوتا ہے جیسے رمضان میں ایزی ہوتا ہے نا ہمارے لیے روزہ رکھنا رمضان کے بعد دیکھیں ہم ایک بھی روزہ رکھتے کوئی تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے تو یاد رکھے چھوٹی چھوٹی تکلیف میں یہ نہیں کرے لیکن کوئی ایسی بیماری ہیں بہت زیادہ بخار شدید بخار اور کچھ ایسے ہو رہا بیمار ہیں تو پھر بعد میں رکھے یا سفر کی حالت میں ہیں تو بھی بعد میں رکھا جا سکتا ہے وہ بعد میں اس کی قضا کرے لیکن دوسرا یعنی نیکسٹ رمضان آنے سے پہلے پہلے اس کی قضا دینی ہوگی نہیں تو سزا ہوگی اور جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے فار ایگزامپل کچھ ضعیف ایسے ہوتے جو بستر پہ ہوتے ہیں ہاں؟ بیڈ ریسٹ ان کا چلتے رہتا ہے ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں پہ وہ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں ایسے لوگ جو بستر مرک پہ پڑے ہوئے ہیں طاقت رکھتے ہی نہیں اور ایسی کوئی بیماری آ گئی کہ ڈاکٹر نے دوائیاں کھانے کہاں ہے تو پھر وہ تو ایک دم ایج میں چلے جاتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے تو کیا کریں وہی لوگ مسکین کو کھانا دے فدیا میں فدیہ دینا ہوگا ان کو ہر روزے کا ایک ایک روزے کا ایک اگر دو روزے نے رکھے تو دو ایسے انہوں نے فدیہ دینا ہے رمضان کے مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا بہت بڑی عظیم بات کہی گئی کہ رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا ہے نا رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بابرکت ہے قرآن میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے خالی پڑھے نہیں ٹیکسٹ ہی نہیں پڑھے آیات ہی نہیں پڑھے بلکہ اس کو سمجھے اس پہ عمل کرے یہ کتاب حق سیدھا راستہ دکھانے والی اور حق اور باطل کو الگ الگ کر والی تعلیمات پر مشتمل ہے یہ سیدھا راستہ بتائے گی کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے کوئی کہتا ہے نہیں نہیں وہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو ہمارا معیار جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہونا چاہیے اس میں بتایا جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے حق اور باطل میں فرق کریں گے ہم جو اس مبارک مہینے کو پائے اس پر روزہ رکھنا لازم ہے جو بھی زندہ ہے وہ روزہ رکھے مجبوری کی وجہ سے قضا کا حکم تمہاری آسانی کے خاطر ہے ابھی مجبوری ہے بیماری لگ گئی ہے کچھ ایسی بات ہو گئی سفر میں ہے تو کیا کرے قضا کرے لیکن یہ کیوں اللہ مہربان ہے نا ہم پہ آسانی کر دیتا ہے ہمارے لیے ایون سفر کی نماز بھی دیکھیں کتنی شارٹ کی ہوئی ہے وہ بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں ہاں؟ سستی کے مارے اتنی آسان کی گئی ہیں ہر چیز میں آسانی اللہ نے پیدا کی ہیں تو یہ آسانی کے خاطر ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے تو رمضان مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں ویسے رمضان مہینے کے بعد بھی اور پہلے بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کیوں کیونکہ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةِ الدَّعِي اِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو بے شک میں قریب ہوں قریب شیرخ سے بھی قریب ہے اللہ یہ آیت پڑھ کے ایسا لگتا ہے نا کہ کوئی نہ بھی سامنے ہو تو بس میرا اللہ میرے ساتھ ہے میرے قریب ہے وہ تو اللہ کہتا ہے بے شک میں قریب ہوں میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ ہدایت پائے شرط کیا ہے دعا کی قبولیت کی شرط کیا ہے دعا ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی اس میں شرط لگا دی گئی کہ میرا حکم مانے اللہ کا حکم مانے کتنے ڈٹائی سے ہم ہر حکم کو توڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں صرف دنیا کے خاطر ایک ایک حکم بتایا جاتا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ کہتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں میرا حکم مانے مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں اللہ اتنا مہربان ہے اتنا مہربان ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں سب ہدایت پائیں لیکن یہ ہماری کتاب ہمارے سامنے ہو کر بھی ہم اس سے غافل ہیں ہم ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں ہم سے پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں سکھا رہے ہیں ہدایت پاؤں اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے وہ دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے جو اسے پکارے اسے ہدایت سے نوازتا ہے جو بھی حکم مانے گا اس کو ہدایت ملے گی ہدایت ایسی نہیں ملتی بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے ملتی ہے پھر آگے فرمایا ایمان والوں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت ہے پہلے ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ اچھا رات کے وقت بیوی کے ساتھ ہم بستری کی جا سکتی ہے کیا نہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو ڈاؤٹ ہو رہے تھے تو بتایا گیا نہیں رمضان کے رات کو تم کر سکتے ہو یعنی افطاری کے بعد سے لے کے سحری کے پہلے تک اس کی اجازت ہے جب اذان ہو جائے تو پھر نہیں فجر کے اذان کے بعد نہیں صبح صادق تک کھاتے پیتے رہو اور پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو حالت اعتکاف میں عورتوں سے مباشرت حرام ہے جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لوگ مسجدوں میں اعتکاف ہوتا یاد رکھیں گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا کچھ عورتوں کو دیکھا گیا کہ وہ گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں گھروں میں عورت ہو یا آدمی ہو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا اور عورتوں نے بھی ذرا دھیان کرے کہ ایسی جگہ جہاں پر مسجد سیف ہو جہاں پر کوئی ایسا ڈر نہ ہو ایسی جگہ کریں کیونکہ گروپ میں جاتے ہیں نا عورتیں تو وہ تھوڑے سیف ہوتے ہیں اور وہاں پر کچھ فیسلٹی ہوتی ہیں تو وہاں کریں اگر نہیں تو نیت رکھیں اللہ کبھی نہ کبھی چانس بھی دے گا ہو سکتا ہے ہماری نیتوں کی وجہ سے ہی ہمیں وہ ثواب مل جائیں انشاءاللہ اللہ کے حدود کے قریب بھی نہ پھٹکو کہ یہ حرام چیز کر بیٹھو یعنی اعتکاف میں بھی ہو اور مباشرت کرنا شروع کرو یہ حد ہے اللہ کی پھر آگے فرمایا رمضان میں پرہیزگاری کی تربیت کا اثر اپنے کاروبار میں بھی دکھاؤ کہ رمضان میں یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے کاروبار میں بھی وہ جھلک نظر آنی چاہیے کہ تم تقبے والے ہو حرام کمائی کے لیے نہیں ناچو یہاں سے وہاں ایون رمضان مہینے میں بھی کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں ہاں؟ اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں نے اتنے ہی روپے میں خریدا ایسی باتیں کرتے روزے میں اور لوگوں کے مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ جیسے دھوکے بازی ہڑپ وغیرہ کر کے لوگ کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں حرام کی گئی ہے حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کرو ہے آیات نمبر 189 سے لے کے 196 تک جس میں جہاد کے احکام اور مسائل حج کے بارے میں آتا ہے فرمایا کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فرمایا چاند کی گھٹی بڑھتی صورتیں لوگوں کے لیے تاریخ اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں اس کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کب حج کو جانا ہے کب رمضان آ رہا ہے یہ سب کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں چاند سے ریلیٹڈ ہے گھٹی بڑھتی صورتیں اس پہ پتہ چلتا ہے کہ کب روزہ رکھنا ہے اور کب پہلا دن آخری دن دیکھو حج کے دنوں میں گھروں کے دروازے سے داخل ہوا کرو پہلے یوم جاہلیت میں پہلے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے دوران پچھواڑے سے گھر میں داخل ہونا چاہیے یہ گناہ کا کام سمجھتے تھے کہ وہ اپنے فرنٹ ڈور سے اندر آئے ہاں؟ تو کہا گیا نہیں بلکہ حج کے دنوں میں گھروں کے دروازے سے جو فرنٹ مین ڈور ہے اس سے داخل ہو یہ نہیں کہ کھڑکی سے کبھی چھلانگ مار کے آ جاؤ اور پچھواڑے سے ہی آنا یہ ان کو نیکی سمجھے نہیں اس میں نیکی نہیں ہے کوئی آئیا میں جاہلیت کی طرح پچھواڑے سے داخل ہونے میں کوئی بھلائی نہیں اس میں ہی وہ بھلائی سمجھتے تھے آج بھی مسلمان دیکھیں کئی چیزوں کو بھلائی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ بھلائی ہوتی ہی نہیں ہے جو کرنے کا وہ نہیں کرتے نہیں کرنے کہاں ہیں وہ کرنے لگتے ہیں نیکی تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے اس کو کہتے ہیں نیکی تم اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہے اور بول رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے ہاں ڈٹائی سے جو چاہے کر رہے حرام کی فکر نہیں کچھ نہیں حرام بھی کر رہے سب دھوکے بازیاں بھی ہو رہی سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ نہیں کریں اللہ کے راہ میں ان لوگوں سے کتال کرو جو تم سے کتال کرنے یا لڑنے آئے ہیں کسی سے بھی کتال نہیں کیا جا سکتا بلکہ اگر کوئی تم سے کتال کرنے آئے لڑائی کرنے آئے تو ان سے لڑو مگر کتال میں بھی بتایا گیا ہے کہ زیادتی نہ کرنا کون یہ بات بتائے گا ہاں کون سی ریلیجن بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کس پہ زیادتی نہ کرو لڑتے وقت بھی جسے کان کاٹنا مر گیا پھر بھی وہ کان کاٹ رہے ہاتھ کاٹ رہے کیا اور اس کو ہرٹ کرے زیادتی نہ کرنا بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود تم سے نہ لڑے ہاں وہ آگے خود ہی ہو کے آگے لڑنے کے لیے تب پھر اجازت دی گئی تھی ورنہ خود ہو کر مسجد حرام کے پاس نہ لڑو وہاں پر مسجد حرام کے پاس لڑنا حرام ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور بخل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو بخیلی ہیں کنجوسی نہیں کرو بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو پھر آگے فرمایا حج اور عمرے کی نیت کر لو تو اسے پورا کرو جب نیت کر ہی لی ہے نا تو تیاری کرو اللہ پہنچا دے گا وہاں پر ہاں اگر تم روک لیے جاؤ یعنی کسی ریزن کی وجہ سے جیسے آپ اسلم کو روکا گیا تھا نا نکلے تھے تو راستے میں ہی روک دیا گیا اور آگے بھی ہو سکتا ہے آگے کی جنریشن کو بھی روکا جائے کسی ریزن کی وجہ سے تو اگر تم روک لیے جاؤ تو قربانی میسر آئے اسے کر ڈالو لیکن یہ کس کے لیے جو نکل گئے راستے میں حج کے لیے نکل گئے تو کیا کرو پھر قربانی میسر آئے اسے کر ڈالو وہاں پھر قربانی کرنی ہوگی جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچے سر نہ منڈواؤں کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو سر منڈا لے تو اس کے لیے پھر کیا ہے فدیے میں تین روزے رکھے اب یہ ہے کہ اس کے سر میں جو پڑ گئی یا کچھ ایسی تکلیف ہو گئی کہ اسے سر منڈانا پڑا تو پھر کیا کرے تو آپ یہ فدیا دے دیں کیونکہ اس وقت الاؤ نہیں تھا اور انہوں نے منڈا دیے یہ فدیا کیا ہے تین روزے رکھے یا تو یا پھر چھ مسکینوں کا کھانا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا پھر قربانی کریں تو یہ یہ بات آئے گی جو شخص عمرے اور حج کی اکٹھی نیت کرے کیونکہ اکثر جاتے ہیں یہاں سے تو کیا کرتے ہیں اکٹھی نیت کرتے ہیں نا میں حج بھی کروں گی اور عمرہ بھی کروں گی تو وہ جیسی بھی قربانی میسر ہو کر لیں وہاں پر پھر قربانی کرنی ہوگی اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور ساتھ گھر پہنچ کر رکھ لیں یعنی ٹوٹل کتنے ہوئے دس روزے باہر سے آنے والے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کر سکتے جیسے ہم جاتے ہیں یہاں سے ہمارے ملک سے تو پھر ہم اکٹھی نیت کر سکتے ہیں پھر آیات نمبر ون نائنٹی سیون سے لے کے ٹو ہنڈریڈ ٹین تک جس میں حج کے باقی جو بھی احکام ہے وہ اور انسانوں کی جو دو قسمیں ہیں اس کے بارے میں آتا ہے حج کے دن کون سے ہیں آٹھ ذوالحجہ سے لے کے تیرہ ذوالحجہ تک یہ یاد رکھیں فرمایا گیا جو شخص حج کی نیت کرے وہ حج کے دوران شہوانی فعل یعنی کیا بیوی سے مباشرت یا ایون شہوت کی باتیں جو ہوتی ہیں ہاں، تو وہ نہیں کریں فلا رفس ولا فسوق ولا جدال نیز ہر برا کام نہ کرے یا گناہ کا کام نہ کرے کوئی بھی گناہ کا کام ہو وہ نہیں کریں اور لڑائی جھگڑے سے اجتراب کرے اکثر ہوتا یہی ہے کہ حج اور عمرے پہ جانے والے لڑائیاں شروع کر دیتے خاص طور سے بس وغیرہ لیٹ آ جاتی ہے یا کوئی اور مسئلے ہوتے ہیں روم میٹس کے ساتھ جھگڑتے میرے بیٹ پہ آپ نے اپنا بیگ کیوں رکھ دیا یہ کیوں کر دیا پھر لڑائی جھگڑے شروع تو یہ ساری چیزیں حرام ہے کرنا حج کے دوران سفر حج کے لیے اپنے ساتھ سفر کا خرچ لیا کرو سب سے بہتر زیادہ راہ یعنی راستے کا خرچہ پرہیزگاری ہے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کچھ لوگ ایسے سمجھتے تھے کہ ہم تقوا والے ہیں ہم یہاں سے کچھ خرچہ نہیں لے جائیں گے خرچہ یعنی پیسے وغیرہ یا تو کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں نہیں لے جائیں گے کیونکہ ہم تقوا والے ہیں تو کہا گیا یہ تقوا نہیں ہے کہ تم ساتھ میں لے جا نہیں رہے کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ساتھ میں کچھ خرچہ نہیں لے جاتے تھے اور وہاں بھیک مانگنا شروع کر دیتے تھے تو بھیک مانگنا یہ تقوی کا کام نہیں ہے تو ساتھ میں لی جایا کرو جو بھی خرچہ ہے سفر حج میں تجارت کرنے پر کوئی پابندی نہیں اب ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگ جاتے تھے حج پہ تو یہ خیال آیا کہ ہم آئے تو حج کے لیے اللہ کے خاطر آئے ہیں تو یہاں تجارت کر سکتے کہ نہیں جیسے آپ دیکھے ہوں گے کہ حرم کے باہر بھی کچھ لوگ پرفیوم وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں بیچتے رہتے ہیں اپنے کنٹری سے لاتے ہیں کوئی چیز اور یہاں آ کے دوسروں کو بیچتے ہیں تو کہا گیا اس میں کوئی پابندی نہیں آپ یہ تجارت کر سکتے ہیں لیکن مین ہمارا مقصد وہاں جانے کا تجارت نہ ہو بلکہ سیک آف اللہ اللہ کے خاطر جائے عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ یعنی مشعر حرام ضرور ٹھہرو مزدلفہ میں جانا ضروری یہ بھی ایک حج کے ارکان میں سے آتا ہے اس میں یہ بھی آئے گا کمپلسری میں آ جاتا ہے تو وہاں جانا ضروری ہے اور اللہ کو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے یاد کرو یعنی بدعت وغیرہ نہیں کرو وہاں جا کر شرکیہ چیزیں نہیں کرو وہاں جا کر بلکہ اللہ نے جیسے سکھایا ہے ویسے ہی کرو عرفات میں جانا فرض ہے اب یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ حج کے لیے جاتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم عرفات میں نہیں جائیں گے باقی سب جگہ جائیں گے کیونکہ وہاں غریب وغیرہ جائیں بس ہو گیا ہم تو پیسے والے ہیں تو نہیں عرفات میں اگر کوئی نہیں جاتا تو اس کا حج نہیں ہوگا تو عرفات میں جانا ضروری ہے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں تم وہیں سے لوٹو یعنی عرفات سے پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں نا یعنی مغرب کی اذان ہوتی ہے مغرب نہیں پڑھتے مغرب جا کے کہاں پڑھتے ہیں یہ مزدلفہ میں جا کے پڑھتے ہیں تو وہاں پر جا کے پڑھنا ہے حالانکہ اذان ہو رہی ہے لیکن کہا گیا رکو نہیں نماز پڑھنے کے لیے اسی وقت جو سب لوگ پلٹ رہے اسی وقت پلٹ جاؤ جب آیا میں حج میں ارکان حج پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد انسان فارغ ہو جاتا ہے اور پھر یہاں وہاں کے گپ شپ میں لگ جاتا ہے اپنی اپنی بڑائیاں بتانا شروع کرتے ایک دوسرے کو پھر کہانی کس سے شروع ہوتے ساس بہو کے قصے یہاں کے وہاں کے قصے تو یہ جو فارغ وقت ہے اس کو ایسے فضول میں ویسٹ نہیں کرو ضائع نہیں کرو بلکہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے ہاں میرے باپ یہ تھے میرے ماں یہ تھی میری وہ یہ تھی سب بہت زیادہ یاد آتی ہے نا اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو اس سے بڑھ کر یاد کرو جتنا تم آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو اس سے زیادہ فارغ وقت ہے نا ابھی تو پھر گپ شپ میں مت لگاؤ یاد رکھو صرف دنیا کے طلبگار کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کوئی کوئی لوگ وہاں پر جاتے ہیں صرف یہ غرض سے کہ ہم دنیا مانگیں گے آپ نے کبھی کسی سے وہاں جانے کے بعد سنے ہوں گے بازو وغیرہ میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ہماری تجارت میں اتنا نقصان ہوا اس لیے ہم یہ ٹائم ڈیسائڈ کیے کہ ہم حج پہ آئیں گے یا عمرے پہ آئیں گے اور دعا کریں گے صرف وہی غرض سے آتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں بہت پیاری بات ہے کہ وہ لوگ کیا مانگتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دیں ہمیں دنیا دے دے وہ دنیا میں کبھی آفت بھی مانگتے ہیں ہوتا ہے نا کہ مجھے اللہ اٹھا ہی لے بہت مصیبتیں ہیں مجھ پر کیونکہ ان کی دعا میں آپ دیکھیں گے آیت پڑھ کے دیکھیں اس میں کیا وہ کہتے ہیں ربنا آتی نہ فت دنیا ہنسانا نہیں بولتے ہیں نہیں بولتے سبحان اللہ اللہ نے ایک ایک چیز جو مینشن کی ہے نا چنی چنی چیز ہے بہت چنی غور و فکر کریں اس میں ہنسانا ورڈ ہی نہیں ہے جو لوگ یہ مانگتے ہیں نا دنیا ربنا آتی نہ فت دنیا ہنسانا غائب ہے اس میں کیونکہ آفت بھی کبھی کبھی مانگ لیتے ہیں ایسے لوگ اس لیے ہسنا مینشن نہیں ہے اور دوسرے طرح کے لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں رب بنا آتی نہ فرآرتی ہسنا وکن آزا بننا اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں ہسنا دے دے بھلائیاں دے دے اور آخرت میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم آخرت مانگے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگے بلکہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں ہو نا تو دنیا کی بھی چیز مانگو مجھ سے مانگو کسی اور سے نہیں مانگو وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے سب سے بڑی چیز ہدایت مانگو ہاں ہدایت ملے گی تب جا کے وہ جنت ملے گی نا تو ہدایت مانگو جو بھی ہے مال دولت بچے جو بھی ہے سب مانگو دنیا کی چیزیں بھی مانگو ہنسانا مانگو یہ سب سے بہترین دعا ہے اس میں سب کچھ انکلوڈیڈ ہوگا انہیں ربنا آتنا فی دنیا ہنسنا جتنی بھی دنیا میں ہنسنا چیزیں ہیں وہ سب آپ اس میں ہی مانگ رہے جو بھی آپ کے دل و دماغ میں وہ سب آ گئی بہترین دعا ہے یہ تو ہنسنا مانگو دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی آخرت کے لیے ہنسنا کیا ہے سب سے پہلے اللہ کی رضا اللہ کا دیدار جنت یہ ساری چیزیں حسنہ میں آ جائے گی اور وکینہ عذاب النار اور ہمیں عذاب سے بچا لے جہنم کے عذاب سے بچا لے تاکہ ہم فلا پائیں گے نا اگر آگ کے عذاب سے بچیں گے تو اللہ سے دنیا اور آخرت کے بھلائی اور دوزک کی سزا سے پناہ مانگتا ہے وہ وہی اللہ کے ہاں سے اپنی کمائی کے مطابق حصہ پائے گا یہ لوگ مانگیں گے اس طرح سے دنیا اور آخرت کے لیے وہ بھلائی پائیں گے جو شخص مینا میں گیارہ یا بارہ تاریخ کو ٹھہر کر واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں کوئی یہ ہوتا ہے کہ گیارہ تاریخ تک رکتا ہے کوئی بارہ تک رکتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ایون تیرہ تاریخ تک رکتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں اب یہ ہوتا ہے اکثر کہ جو لوگ پہلے ہی نکل جاتے بارہ فار ایگزامپل بارہ تاریخ کو ہی نکل گئے جو تیرہ تاریخ تک رکنے والے ہیں وہ بولتے دیکھو اتنا آئے ایک دن نہیں رک سکتے ہو سکتا ہے ان کا کچھ کام ہو ہو سکتا ہے ایسے ہی جا رہے ہو تمہیں کیا معلوم کہ تم سے زیادہ تقوی والے وہ تھے جو تم سے پہلے نکل گئے تو کسی پہ انگلی نہیں دکھائے پتہ نہیں تقوی کے حساب سے وہ تم سے بڑھ کے ہیں ہاں تو اس میں کوئی حرج نہیں بارہ کو جاؤ تیرہ کو جاؤ بشرط یہ کہ تقوی کے ساتھ وقت گزارو وہاں پر جتنا تقوی ہوگا اتنا فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان لو کہ تم کو ایک روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے تمہیں ایک روز جب یہ معلوم ہوگا نا تو ساری برائی نکل جائے گی ایک ایک جو چیز ہم برائیاں کر رہے ہیں دنیا میں خاص طور سے غیبتیں کتنی کرتے ہیں ہم سوچتے بھی نہیں کبھی کبھی دوسروں کی غیبت کرنے سوچتے ہیں کہ یہ غت ہو سکتی ہے لیکن اپنوں کے اپنے ہی سگے بھائی بہنوں کی ایک دوسرے کو جو غبتیں کرتے یا ماں باپ کے ساتھ غبتیں کرتے ہیں اپنی ہی بہنوں یا بھائیوں کی تو اس کو غبت نہیں سمجھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں آئے گی کہ اللہ سے ڈرو اس کے سامنے تم کو حاضر ہونا ہے اس کے سامنے ایک دن جانا ہے انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی خوبصورت باتیں کرتے چکنی چھپڑی باتیں کرتے ہیں اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں کہ ان کی طرح دیندار کوئی نہیں ایسی باتیں اور اللہ کو گواہ ٹھہرا ٹھہرا کر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ذاتی غرض نہیں ہے ہم لوگوں کی بھلائی کے خاطر کام کر رہے ہیں جو بھی کرتے ہیں حالانکہ وہ حق کے بدترین دشمن ہیں ایسے لوگ اور جب کسی ایسے شخص کو اقتدار مل جاتا ہے تو اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے فسادی لوگ ہیں جب چانس ملتا ہے فساد کرنا شروع کرتے ہیں اس کے خلاف اس کے خلاف یہ چیز وہ چیز کھیتیوں کو برباد کرے یہ بھی ان کی کوشش ہوتی ہے اور نسل انسانی کو تباہ کرنے کی بھی کوشش ہوتی ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل بھی پسند نہیں اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ جو اسلام ہے نا وہ ٹیررزم کا مذہب ہے اس طرح لوگ کہتے ہیں اب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے فساد پسند نہیں ہے مسلمان پسند کرے گا کیا جو اللہ کو پسند نہیں وہ مسلمان کو بھی پسند نہیں اللہ ٹیررزم کے خلاف ہے فساد کو پسند نہیں کرتا دین ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں اور جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کھا اور فساد نہ کر اللہ سے ڈر تو کیا ہوتا ہے تو عزت اور غرور اسے گناہ کرنے پر ابھارتی ہے یہ مجھے کہتا ہے اس کی کیا حیثیت مجھے بتا رہا ہے میں اور کر کے دکھاتا ہوں ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے بس جہنم مل جائے گی اس کو دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رضا پانے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں پرواہ نہیں کرتے اپنے جان کی بھی کچھ بھی ہو میں دین کے خاطر رہوں گی جو بھی دین کہتا ہے جو بھی اللہ کہتا ہے اللہ کی اس چیز میں رضا ہے نا میں وہی کروں گی مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے جب اللہ کا ڈر آ جائے نا تو کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے یاد رکھے لیکن جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے نا تو ہر ایک کا ڈر ہمارے دل میں آ جاتا ہے انسانوں کا تو انسانوں جنوں کا بھی اور دوسری بھی مخلوقات کا ڈر ہو جاتا ہے اللہ ایسے بندوں پر بہت شفیق ہے جو اللہ کے رضا پانے کے لیے اپنے جان تک کو بیچ ڈالتے ہیں پھر فرمایا یا من خلو فصل میں کافا اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ایسا نہیں کہ ایک پیر یہاں ایک پیر وہاں ہاں کیسا انسان کھڑا رہے گا نہیں رہ سکتا تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ آدھی باتیں سن رہے آدھے پہ عمل کر رہے آدھے نہیں کر رہے ایسا نہیں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تم پورے داخل نہ ہو تھوڑا تھوڑا کر رہے اوکے اس میں بھی روکتا ہے وہ وہ کرنے میں بھی کیونکہ وہ کھلا تمہارا دشمن ہے وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم پورے داخل ہو جاؤ اگر ان واضح ہدایت کے باوجود تم پھسل گئے تو اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکو گے یاد رکھو ایمان لانے کے لیے اور نیک کام کرنے کے لیے اس کا انتظار نہ کرو کہ اللہ اور فرشتے تمہارے سامنے آ جائیں گے کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا رب اور فرشتے صفن صفا صف در صف آ جائیں گے ولہ عالم کیسے آئیں گے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے لیکن وہ دن کب ہوگا قیامت کا دن اس کا انتظار نہیں کرو یاد رکھو وہ وقت عمل کا نہیں بلکہ فیصلے کا ہوگا عمل کا دن آج ہے جب ہم مر جائیں گے تو عمل نہیں ہوگا وہاں پر کوئی عمل کام نہیں آئے گا کتنا بھی سوچے کہ ہم عمل کریں گے مرنے کے بعد تو وہ چانس نہیں دیا جائے گا وہ فیصلے کا دن ہوگا ویسے بھی انسان جب مرتا ہے نا تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہونے والے ہیں جا کے جائیں گے کہاں آخر وہیں پہ جانا ہے نا اللہ کے ہی پاس جانا ہے پھر رکو نمبر ٹوینٹی سکس ہے آیات نمبر ٹو ہنڈریڈ الیون سے لے کے ٹو ہنڈریڈ سکسٹین تک جس میں آزمائشوں کے بارے میں آتا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں مسلمان بنی اسرائیل کے بعد امامت کی پوزیشن پر فائز ہوئے اب امامت مسلمانوں میں آ گئی بنی اسرائیل سے ہٹا دی گئی اب امامت کس کو مل گئی مسلمانوں کو مسلمانوں کو اب تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنی پہلی اقوام کو دیکھو انہوں نے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اس منصب سے محروم کر لیا امامت ان سے چھین لی گئی ان سے ہٹا دی گئی اب تم کو ملی ہے تو سوچو کیوں ان سے امامت کو ہٹا دیا گیا ان کو امامت سے محروم کیوں کیا گیا اس کی اسٹڈی کرو کیا کیا کیے تھے وہ تم نہیں کرو تم ان کی روش اختیار کر کے عذاب کے مستحق نہ بن جاؤ بلا شبہ آج کافر اپنے عارضی دولت اور مالی طاقت کے نشے میں مست ہیں ان کو کوئی فکر نہیں بلکہ یہ عارضی جو دنیا ملی ہوئی ہے دولت ملی ہوئی ہے مال طاقت جو ملی ہوئی ہے اس میں مست مولا ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں مگر آخرت میں پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور تم نیچے ہوں گے رہا دنیا کا رزق تو وہ رب جسے چاہے دے اور بے حساب دے وہ بھلے ہی اللہ کبھی کبھی غیروں کو بھی دیتا ہے غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے اللہ کی مرضی اس کا ہے وہ جسے چاہے دے دے یاد رکھو کہ پہلے ساری نسل انسانی اسی سرات مستقیم پر تھی نو علیہ السلام تک ایک ہی اللہ کو ماننے والے تھے اور نو علیہ السلام جب آئے تو اس کے بعد پھر وہ شرک وغیرہ شروع ہو گیا ورنہ اس سے پہلے سبھی سیدھے راستے پر تھے بعد میں لوگوں میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اختلاف دور کرنے کے خاطر بشیر و نذیر بنا کر بھیجا خوشخبری بھی دینے والے جنت کی اور عذاب سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہر بار اللہ نے بھیجے رسولوں کو اور آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو آخر رسول ہے اور ایمان والوں کو اختلاف سے نکال کر سرات مستقیم پر قائم فرما دیا مسلمانوں تم یقیناً حق پر ہو ڈاؤٹ نہیں کرو تم حق پر ہو لوگ کچھ بھی کہے تمہارے قرآن میں ایسا ہے تم ایسا کرتے ہو تم ایسا کرتے ہو حالانکہ تم اگر صحیح کر رہے ہو تو تم حق پر ہو اگر قرآن کے خلاف کر رہے ہو حدیثوں کے خلاف کر رہے ہو تو پھر تم غلط ہو مگر راہ حق میں کچھ مشکلات ضرور آتی ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مشکلات نہ آئے تم قرآن پڑھ رہے ہو پڑھا رہے ہو مشکلات آئے گی عمل بھی کر رہے ہو نا مشکلات آئے گی کبھی کبھی اپنوں کے اندر سے بھی آئے گی لہٰذا اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہیں آزمائے بغیر جنت جیسی نعمت نواز دی جائے کیا چاہتے ہیں ہر ایک کو ہی چاہتا ہے مجھے جنت الفردوس ملے میں بھلے ہی کچھ نہ کروں بس آپ وسلم کی امت ہوں ہاں؟ نہیں وہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا دنیا کے جب بھی اگزام ہوتی ہیں تب ہم یہ بات نہیں مانتے کہ بغیر ایگزام دیے ہم پاس ہوں گے یا کوئی آگے کے کلاس میں بڑھیں گے یہ دنیا کے معاملے میں ہم سوچتے پھر دین کے معاملے میں کیا ہو گیا ہاں تم سے پہلے ایمان والوں کے بڑے سخت امتحان لیا گئے تم نے تو کچھ نہیں امتحان دیا ہے جیسے پہلے لوگوں نے دیے آگ میں بھی ڈالا گیا ان کو ایسے ایسے تکلیفیں دی گئی چٹائیوں میں لپیٹ کے جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے خود کے رشتہ دار چٹائی میں لپیٹ کے آگ کا دعا دیا کرتے تھے کہ مسلمان ہو گئے لا الہ الا اللہ کہنے لگے بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے کیسے کیسے ان کو گھسیٹ کے زمین سے جو وزن ڈالا جاتا تھا ان کے سینے پہ اور کیسے کیسے تکلیفیں دی گئیں پہلی شہیدہ رضی اللہ عنہ ان کو کیسے تکلیف دی گئی کبھی کس سے سن دوڑ پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں تکلیف ہے کچھ بھی نہیں ایسی بڑی سخت امتحان سے وہ لوگ گزرے پہلے لوگ وہ سختیوں اور مصیبتوں کے طوفان سے اس طرح ہلا دیے گئے کہ خود رسول ان کے اور ان پر ایمان لانے والے پکار اٹھے ہو متا نسر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے قریب ہے کتنے دن گزرے کتنے مہینے گزرے کتنے سال گزرے اور ہمیں ایک تکلیف ہوتی ہے صرف کوئی تانا ہمیں دیتا ہے صرف تانا تو ہم اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے پھر آگے فرمایا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کے پہلے حقدار والدین ہیں ماں باپ ہیں پھر رشتہ دار پھر یتیم پھر مسکین اور مسافر اور تمہاری ہر نیکی اللہ کے علم میں ہیں جو بھی تم چھوٹی سی چھوٹی نیکی کر رہے ہیں پھر رکو نمبر ٹوینٹی سیون ہے آیات نمبر ٹو ہنڈریڈ سیونٹین سے لے کے ٹو ہنڈریڈ ٹوینٹی ون تک جس میں شراب کے بارے میں جوئے کے بارے میں اور مشرقین سے نکاح کرنے سے منائی کی گئی ہے اس کے بارے میں آتا ہے ایمان والوں مشرق حرمت والے مہینوں حرمت والے مہینے کون سے ہیں ذوالقدہ ذوالحجہ محرم اور رجب یہ چار حرمت والے مہینے ہیں تو مشرق حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں اب دیکھیں جو بڑی بڑی چیزیں کرتے تھے اس کے بارے میں سوال نہیں اچھا یہ حرمت والے مہینے ہیں اس میں جو جنگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہو تم کیونکہ حرمت والے مہینے جو تھے وہ یوم جاہلیت میں بھی اس کی پابندی کی جاتی تھی اس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے لیکن آگے پیچھے کر کے انہوں نے کچھ قلعے سازی کی تھی لیکن پھر بھی یہ مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ وہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں بتائے تو ان کو بتاؤ کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا واقعی گناہ کی بات ہے نہیں کرنا چاہیے ان مہینوں میں جنگ مگر اللہ کے راستے سے روکنا جو تم روک رہے ہو نا اللہ کے راستے سے جانے کے لیے مسجدوں سے تم روک رہے ہو اللہ کے بندوں کو مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے وہ تو ہے ہی برا کام گناہ کا کام لیکن یہ بھی تو سوچو تم بڑی بڑی اس سے بڑی جو گناہیں کر رہے ہیں اپنے بارے میں سوچو صرف دوسروں پہ انگلیاں مت اٹھاؤ کہ تم اللہ کے راستے سے روک رہے ہو مسجدوں سے روک رہے ہو اللہ کا انکار کر رہے ہو تو یہ بھی باتیں دیکھو تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے جو تم کر رہے ہو اور فتنہ تو خون ریزی سے بھی زیادہ شدید ترین ہے فتنہ پھیلا رہے ہو شرک کر رہے ہو مسلمانوں کافروں کی تمام تر کوششیں یہی ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو لیکن یاد رکھو دین سے پھر جانے والوں کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہو یعنی دنیا تو گئی آخرت بھی برباد دونوں بھی برباد اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے کیونکہ انسانوں کو ڈالا جائے گا نا ایز اے فویل ایندھن کون ہوگا انسان بھی ہوں گے ان کو ہی جلایا جائے گا تاکہ آگ اور بھڑک جائے اللہ کی رحمت کے امیدوار وہی ہو سکتے ہیں جو ایمان لائے انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور جہاد کیا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں بھی پوچھتے تھے انہیں بتا دو ان دونوں چیزوں میں یعنی جوئے میں بھی شراب میں اور جوئے میں ان میں بہت بڑی خرابی ہیں ہاں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات بہت زیادہ ہے نقصانات اس سے بھی بڑھ کر ہے فائدوں سے زیادہ کچھ لوگ شراب پیتے ہیں کہتے ہیں کہ گرمی لینے کے لیے ہاں؟ اور بھی کئی ریزن بتاتے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے جو بھی اللہ نے حرام چیز کی ہوئی ہے نا وہ کیوں کی ہوئی ہے کہ کیونکہ وہ انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں یہ پہلا ریزن اور اللہ ہی حکمت جانتا ہے جو بھی ہے اور ہمیں ویسے بھی پتہ ہے کہ شراب پینے سے کیا ہوتا ہے اور جو جواری لوگ ہیں کہ ان کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں گھروں میں بھی فساد اور باہر بھی یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور جو تمہارے پاس زائد ضرورت مال ہیں وہ اللہ کے راستے میں دے دیا کرو یتیموں کو اپنے ساتھ ملا کر رکھو یا ان کو علاحدہ ان کا انتظام کرو سارا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے کہ نیت میں فساد ہے یہ اصلاح اب یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ جو یتیم ان کے ساتھ ہوتے تھے جیسے چاچا وغیرہ رکھ لیتے تھے اپنے بھائیوں کے بچوں کو ابھی یہ یتیم ہو گئے تو اب یہ ہوتا تھا کہ کیا کریں یتیم کا مال کیا کرے مکس کرے اگر وہ اس کے لیے بھی نیت خالص ہو اگر وہ اتنا ان کا نہیں خرچہ اٹھا سکتے تو مکس کر کے ان کے لیے مدد ہو جائے یتیموں کے لیے سو آن بہت ساری چیزیں آئے گی وہ انشاءاللہ شاء تفسیر میں دیکھیں گے پھر آگے فرمایا مشرق عورتوں کو اپنے مال اور ان کی جو خوبصورتی ہے ان کے جو مال ہے اور ان کی جو خوبصورتی ہے تمہیں چاہے جتنی بھی پسند ہو وہ مال کی وجہ سے بہت دولت مند ہے یا بہت زیادہ خوبصورت مشرق عورت ہے تو بھی ایمان لانے سے پہلے ان سے نکاح نہ کرو تو مردوں کو کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ کتنی بھی خوبصورت عورت ہو کتنی بھی مالدار عورت کیوں نہ ہو اگر وہ مشرق ہے تو پہلے اسے ایمان صحیح لانا ہوگا اس کے بعد تم اس سے شادی کر سکتے ہو کبھی کبھی ایمان اس لیے دکھاوا کا وہ ایمان لاتی ہیں کہ اسے اس مرد سے شادی کرنی ہوتی ہے بعد میں کئی آپ نے ایک کیسز دیکھے ہوں گے کہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو بالکل مشرق ہو جاتے ہیں کافر بھی ہو جاتے ہیں ایسے مشرق عورتوں سے تو مومن لونڈیاں بہتر ہیں یعنی اگر مشرق عورتیں کتنی بھی اچھی لگیں تو جو تمہارے پاس مومن لونڈیاں ہیں نا اسی سے شادی کروں وہ تو بہتر ہے اس سے جو مشرق عورت ہے آخر میں رزلٹ کیا دیکھیں بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے بھی مشرق عورتوں سے شادی کی اس کا آخر میں اینڈ کیا ہوا پورا گھر تباہ اللہ اللہ ماشاء کچھ ریورٹیڈ تو بون مسلم سے بھی زیادہ دین میں آگے آگے ہوتے ہیں اور یاد رکھو مومن عورتوں کے نکاح مشرق مردوں کے ساتھ ہرگز نہ کرنا ان سے مومن غلام بہتر ہے خواہ مشرق تمہیں ہر اعتبار سے پسند ہو ایون مشرق مرد ہیں اس سے تمہاری لڑکیوں کی شادیاں نہیں کراؤ ہاں اگر وہ صحیح میں اسلام قبول کرتا ہے فور سیک آف اللہ کرتا ہے سچ میں اس کے دل میں ایمان ہے تو پھر اس سے شادی کی جا سکتی ہے اور اسی طرح اگر کوئی مشرق عورت وہ ایمان لاتی ہے وہ صحیح میں ایمان لائیے تو پھر اس سے تم شادی کر سکتے ہو والدہ کے لیے ایمان لائیے کسی دنیائی فائدے کے لیے نہیں لائیے تو پھر کر سکتے ہو اب دیکھیں یہاں پر مرد کے لیے جب کہا گیا تو ولا تن کہا گیا اور نہ تم نکاح کرو لیکن جب عورتوں کے لیے آیا ولا تن کی یعنی نہ تم نکاح میں دو عورتوں کو یعنی تمہاری لڑکیوں کو نکاح میں نہیں دو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی خود کی شادی کر سکتا ہے اس کو ولی کی ضرورت نہیں لیکن عورت اپنے ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی اس کا باپ ہو یا اگر باپ فوت ہو گیا تو چاچا یا بیٹا جو بھی ہے اس کے بغیر ہو ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی ولی ہونا ضروری ہے تو یہ ورڈ بھی آئے نا سبحان اللہ چنے چنے اللہ نے جو بھی ورڈ یوز کیے ہر ایک پہ غور کرنے کی ضرورت ہے یہ مشرق مرد اور عورتیں دراصل تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں یہ جہنم دکھائیں گے آخر میں جانا کہاں ہوگا جہنم میں کیونکہ وہ اسی کی طرف کھینچ کے لائے گی یا لائے گا کیا ہوتا ہے پیار محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے ویسے بھی ہسبینڈ وائف جو ہوتے ہیں میاں بیوی ان میں پیار محبت آ ہی جاتی ہیں اب مرد یا تو مشرق تھا یا عورت مشرق تھی بس صرف شادی کرنے کے لیے ڈھونگ رچا ہوا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے شرک میں آ جاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت اور بخشش کی دعوت دے رہا ہے اس کی طرف بلا رہا ہے کہ تم جنت کی طرف آؤ مغفرت کی طرف آؤ پھر رکو نمبر 28 ایٹ ہے آیات نمبر ٹو ہنڈریڈ ٹو سے لے کے ٹو ہنڈریڈ ایٹ تک جس میں ایام الحیض حیض کے بارے میں پھر قسم کے بارے میں اور طلاق کے کچھ احکام آئے ہوئے ہیں اب دیکھیے سورہ البقرہ میں شریعت کے کچھ احکام آئے ہوئے ہیں ویسے بھی یہ مدنی صورت ہے نا تو اس طرح کے فکی ایشو بھی آپ کو ملیں گے یعنی فک کے بارے میں بھی آپ کو کئی ایک باتیں ملیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گیا مسلمانوں حیض ایک گندگی ایک تکلیف کی حالت ہے ازا کہا گیا ازا کہہ کے چھوڑ دیا گیا کچھ علماء نے کہا کہ حیض کی حالت میں اگر مباشرت ہو جائے اور پھر بچہ ٹھہر جائے تو اس بچے کو کوڑ کی بیماری ہو جاتی ہے تو اس میں مباشرت جائز نہیں ہے حرام ہے گے حیض کی حالت میں مباشرت کرنا ان دنوں میں عورتوں سے الگ رہو الگ رہو اس کا مطلب کیا ہے یہ نہیں مطلب کہ اس کو الگ سے روم دو جیسے یہودی کرتے ہیں ہاں عیسائی تو ایکسٹریم کرتے ہیں بہت زیادہ قریب ہوتے مباشرت بھی کر لیتے ہیں اور یہود جو ہے وہ بالکل الگ اس کو رکھ دیتے ہیں یہ نہیں ہم وسط میں ہیں نا تو ساتھ میں رہ سکتے ہیں ساری چیزیں علاوہ سوائے مباشرت کے اور ان کے پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ یعنی ان سے مباشرت نہیں ہوگی جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ نے جہاں سے اجازت دی وہاں سے دبور سے نہیں دبور میں نہیں اورل سیکس نہیں بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ پاکی ہے اور یہاں پر دیکھیں طواب آیا ہوا ہے تواب بار بار توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے ایک بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی دوسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ توبہ توبہ لیکن ایک بات یاد رکھے ایک ہوتا ہے گنا ہو جانا اور دوسرا ہوتا ہے گنا کرنا گنا ہو جانا کس سے ہوا تھا آدم علیہ السلام سے ایک گناہ ہو گیا غلطی سے ہو گیا اور شیطان نے کیا کیا گنا کیا جان بوجھ کر کیا اس میں فرق ہے گنا کرنا اور گنا ہو جانا دونوں میں فرق ہے گنا ہو گیا معافی مانگے لیکن گنا جان بوجھ کے نہیں کریں اس میں فرق یاد رکھیں توبہ سے کیا ہوتا ہے گناہ صاف ہو جاتے ہیں ہماری وضو کی بھی بات کی دعا ہے اس میں کیا ہے کیا دعا ہے وہ اللہ جالنی من التوابین و جالنی من المتطہرین اے اللہ مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں بنا اور مجھے بار بار پاک رہنے والوں میں بنا توابین کو بھی یعنی بار بار توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والے جو بدنی طہارت ہوتی ہے اس کو بھی اللہ پسند کرتا ہے کہتے ہیں نا ہم وضو کے بعد کی دعا میں بھی یہاں بھی وہی بات ہے کہ توبہ کی بھی بات کی گئی اور طہارت کی بھی بات کی گئی ہے توبہ سے کیا ہوتا ہے گناہ صاف ہوتے ہیں گناہ کی گندگی دور ہوتی ہے اور طہارت سے کیا ہوتا ہے بدن صاف ہو جاتا ہے پانی لے لیے صاف کر دیے تو اندر کی بھی پاکی اور باہر کی بھی پاکی مقصود ہے کیونکہ بدن میلا جب ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں پانی سے پاک کرتے ہیں نا تہارت حاصل کرتے تو باہر بھی پاک کرنا ہے اندر بھی پاک کرنا ہے تو اسی لیے طواب اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ تہارت کا ذکر آیا ہوا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں کھیتیاں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا کسان جو ہوتے ہیں وہ کتنے خوش ہوتے ہیں اپنی کھیتیوں میں جاتے ہیں بار بار بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں لہراتے ہوئے اپنے کھیتیاں کتنے خوش رہتے یہ کھیتیاں ہیں تمہیں اختیار ہے کہ جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ آخر تمہیں اس کے حضور پیش ہونا ہے ایسی قسمیں ہرگز نہ کہو قسموں کے بارے میں اب آ رہا ہے کیا ایسی قسمیں ہرگز نہ کھاؤ جو نیکی اور تقوا اور مقصد اصلاح کے خلاف ہو لیکن بلا ارادہ کھائی گئی قسموں پر پکڑ نہیں ہوگی یعنی ایسے ہی جو بولتے ہیں نا بلّہ ہی عربوں کو اکثر عادت ہوتی ہے وہ ایسے ہی ان کے بول چال میں وہ شامل کر لیتے ہیں حالانکہ نیت کچھ نہیں ہوتی ہے ہی تو وہ ارادتاً نہیں بولتے ہیں تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی لیکن ارادتاً جو قسم کھائے گیا اور پھر توڑے گے اس پر پھر مواخذہ ہوگا پکڑ ہوگی لیکن جو قسمیں دل کے ارادے کے نتیجے میں ہوں ان پر پوچھ ہے جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں وہ چار مہینے کے اندر تک قسم توڑ لیں اور عورتوں کے پاس جائے اور قسم کا کفارہ ادا کرے ورنہ چار ماہ کے بعد طلاق واقعہ ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا طلاق والی عورتوں کی عدت تین حیض ہے اب کسی کسی کو ہر مہینے حیض آتا ہے کسی کو دو مہینے بعد آتا ہے تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کی ڈیٹیل پھر فقہ میں دیکھیں گے کہ کیسے کیسی کس طرح سے علماء نے کہا ہے لیکن یہاں پر وہ بات اب چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گا ایمان والی عورتیں اپنے حمل کو بالکل نہ چھپائے کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ حمل سے ہوتی ہیں پریگننٹ ہوتی ہیں اب یہ ہے کہ جب پریگننٹ ہو تو طلاق نہیں دی جا سکتی جب تک وہ ڈلیورڈ نہیں کرے بیبی کو اس کی ڈلیوری ہو جائے تب اس کے بعد اس کی طلاق واقع ہو جائے گی اب یہ کیوں چھپاتی ہے کچھ کچھ عورتیں کیونکہ وہ جلدی سے جلدی طلاق دینا چاہتی ہیں اب آگے نقصان یہ ہوگا کہ وہ جو بچہ ہے اس کا حسب نصب اور وہ ساری چیزیں آ جائے گی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ اور کئی اور ایک مسئلے ہوتے ہیں اور ویسے بھی باپ کون وہ بھی پتہ نہیں چلے گا تو حمل والی عورتیں یہ نہیں چھپائے کہ وہ حمل سے ہیں ان کے شوہر اس مدت میں انہیں لوٹانے کے پورے حقدار ہیں کہ اس سے رجوع کرے اس عدت میں اور یاد رکھو مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں ہاں ایک چیز ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی گئی ہیں کیونکہ مرد کیا کرتا ہے اس کا خرچہ اٹھاتا ہے نا گھر وغیرہ کون چلاتا ہے مرد چلاتا ہے یعنی جیسے کمپنی ہوتی ہے تو کمپنی میں ہر کوئی باس نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک باس ہوتا ہے نا اگر کسی کمپنی میں ایک سے زیادہ باس ہو جائیں تو پھر وہ کمپنی تو گئی یہ جھگڑ رہا ہے وہ جھگڑ رہا ہے تو گھر کا بھی ایک باس ہے وہ ہے مرد اس کی پوکیت کو مانے دے رہا ہے نا خرچہ پانی چلا رہا ہے نا کیوں نہیں مانتے پھر رکو نمبر ٹوینٹی نائن ہے آیات نمبر ٹو ہنڈریڈ نائن سے لے کے ٹو ہنڈریڈ تھرٹی ون تک جس میں طلاق کے بارے میں رجوع کرنے کے بارے میں اور عدت کے احکام بھی آئے ہوئے ہیں دو دفعہ طلاق دینے کی صورت میں عورت کو الگ کرنا یا اس سے رجوع کرنا دونوں جائز ہے اب یا تو دو طلاق ہو گئی ہے نا تو دو طلاق میں وہ عدت کے اندر اندر اس سے رجوع کر لے یا پھر اس کو تیسری طلاق دے کے فارغ کر دے مگر رکھو تو اچھائی سے رکھنے کے لیے رکھو اس کو ستانے کے لیے نہیں رکھو اب ایک طلاق دے دی چلے اس کو ستاتے بہت مجھے پریشان کیا تھا اس لیے پھر سے رجوع کر لیتے دوسری طلاق دے کے پھر سے رجوع کرتے تاکہ اس کو ستائے تو اس نیت سے اس کو نہیں رکھو پھر تو فارغ ہی کر دو اور چھوڑ دو تو بھی بھلے طریقے سے یعنی چھوڑنا بھی ہے تو بھی بھلے طریقے سے اس کو چھوڑو اس کو گالی گلوچ کر کے مار پٹائی کر کے نہیں اس کو گھر سے نکالو اس میں بھی دیکھیں سبحان اللہ اللہ نے کیسے عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے ارے سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق دیے گئے عورتوں کے نام سے ایک سورا بھی ہے انشا کر کے بہرحال جو کچھ عورتوں کو دے چکو یعنی جو بھی تم نے مہر وغیرہ دیے یا گفٹ وغیرہ دیے اس میں سے کچھ ہتیا نہیں کسی طور پر جائز نہیں اسے نہیں ہتیانے کی کوشش کرو اس کا مہر واپس نہیں لو یا اس کو جو گفٹ دیا ہوا ہے تحفے تحائف دیے ہوئے وہ واپس نہیں لو ویسے بھی جو بھی تحفے تحائف دیے ہوئے وہ اگر کوئی واپس لیتا ہے تو اس کو کیسا کہا گیا ہے جیسے کتا جو وومٹ کرتا ہے وہی اس کی وومٹ کھاتا ہے اس طرح سے کہا گیا ہے ہاں اگر یہ خطرہ ہو کہ تم اللہ کے حدوں کو قائم نہ کر سکو اور عورت شوہر سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے یعنی کھلا دینا چاہتی ہے تو شوہر کو کچھ دے کر پھر کھلا لے سکتی ہیں طلاق لے سکتی ہیں لیکن بنا وجہ نہیں صحیح میں وہ کوئی حق دے ہی نہیں رہا ہے مال پانی نہیں دے رہا ہے کوئی اس کا حق ہی نہیں دے رہا ہے تو پھر اس وقت ایکسٹریم کنڈیشن میں آتا ہے مار پٹائی کر رہا ہے شراب پی رہا ہے شرک کر رہا ہے بہت کچھ کر رہا ہے تو پھر اس حالت میں کھلا وہ لے سکتی ہے جو بھی اس کے پاس ہو مہر ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو وہ عورت دے دے اور پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرے تو اس میں دونوں پر پھر گناہ نہیں ہے یہ اللہ کے حدود ہیں دیکھو اللہ کے حدوں سے تجاوز نہ کرو ایسا کرنا یقیناً ظالموں کا کام ہے دو دفعہ طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق بھی ہو جائے تو رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں اللہ یہ کہ متعلقہ جو بھی طلاق دی گئی عورت ہے عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے اور پھر وہ کسی وقت اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دیں یا وہ دوسرا جو شوہر ہے وہ فوت ہو جائے یہاں پر حلالہ نہیں کرنا ہے جو لوگ یہ آیت لے کے حلالہ کی جو دلیل دیتے ہیں وہ غلط ہیں حالانکہ حدیثوں میں بھی حلالہ پہ لانت کی گئی ہے حلالہ کرنے والا کرانے والا اس پہ لانت کی گئی ہے یہ کیا ہوگا کہ اس عورت نے کسی سے شادی کر دی اب وہ جو دوسرا شوہر ہے وہ یا تو فوت ہو گیا یا اس سے بھی اس کی نہیں بن پا رہی ہے اس نے طلاق دے دیا اس کو تو پھر اس حالت میں وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے ورنہ اس سے پہلے شوہر سے شادی کرنے کے لیے وہ کسی آدمی سے ایک رات یا دو رات کی دلہن بنے یہ حرام ہے یہ حلالہ کرنا حرام ہے حالانکہ نام کیا دیے حلالہ حلال کرنا ہاں حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا دیا ہے لوگوں نے تو یہ حرام ہے پھر یہ عورت پہلے خاوند کے نکاح میں آنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں لیکن ایسا کہیں ہم نے آج تک دیکھے نہیں کہ ایسا ہوتا ہے بہت ریئر ہوتا ہے ریئر ٹو ریئر دیکھا گیا ہے جاننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ احکام کھول کر بیان کرتا ہے یہ سب کھلے کھلے احکام ہے کچھ چھپی چھپائی بات نہیں ہے صاف صاف بیان کیا ہوا ہے مسلمانوں اگر تم ایک یا دو طلاقیں دو تو عدت گزرنے سے پہلے چاہو تو بھلے طریقے سے روک لو اس کو ستانے کے لیے نہیں یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو اسے طلاق دے دو بائن طلاق یاد رکھو نقصان پہنچانے کے خاطر ہرگز نہ روکو اللہ کے حکموں کا مذاق نہ اڑاؤ کتاب اور حکمت کی صورت میں جو اللہ نے تمہیں انعام عطا کیا ہے اسے یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہاری ہر شے سے باخبر ہے تم کیا کر رہے ہو اندر کیا ہے باہر کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہو سب اللہ کو خبر ہے کیا چھپاؤ گے لوگوں سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے پھر رکو نمبر تھرٹی ہے آیا تو number two hundred thirty two سے لے کے ٹو ہنڈریڈ تھرٹی فائیو تک جس میں احکام رضا یعنی بچوں کو جو دودھ پلانے کے احکام ہیں اس کے بارے میں عدت کے بارے میں اور دوسری شادی یعنی ثانی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں آتا مسلمانوں جب کسی عورت کو ایک یا دو طلاقیں دے دو اور وہ عدت گزرنے سے پہلے اپنے خاوند سے آپس کی رضامندی کے ساتھ رجوع کرنا چاہے یا عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شوہر سے شرافت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو تم ہرگز رکاوٹ نہ بنو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک طلاق دے دیا آپ یہ مرد چاہتا ہے کہ میں رجوع کر لوں اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا اس کو ایک طلاق دے کے میں اسے پھر سے واپس لینا چاہتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے گھر کے لوگ جیسے بھائی ہے بیچ میں آ جاتا ہے کہنے لگتا ہے کہ تم نے بہت برا کیا تم نے ایک طلاق دے دیا اب ہم ہماری بہن کو بالکل نہیں دیں گے ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ایسی کیس ہوئی تھی آپ سے وسلم کے زمانے میں تب یہ آیت نازل ہوئی یا تو وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے پہلے شور سے نہیں بلکہ کسی اور سے اور لوگ روکنا شروع کرتے دیکھے کیا عدت گزر گئی تو ابھی دیکھے دوسرا وہ بیٹی کر رہی تھی اس سے شادی کرنے کے لیے نہیں روکو اس کو کرنے دو ورنہ زنا میں پڑ جائے گی وہ طلاق دینے کے بعد جو باپ چاہتے ہو کہ ان کے بچے پوری مدت ردات اردو میں رضاد بولتے ہیں رضات تک دودھ پیئے ماں کا دودھ پیئے تو ان کی مائیں ان کو پورے دو سال تک دودھ پلا سکتی ہیں کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ دو سال سے زیادہ پلاتے ہیں وہ الاؤ نہیں ہے الاؤ کتنا دو سال تک ہی دودھ پلا سکتی ہیں وہ دودھ پلانے کے دوران کا نان نفقہ باپ کے ذمے ہوگا کیونکہ ابھی دودھ پلا رہی ہے عورت تو دودھ آنے کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ اچھا کھانا ہوتا ہے ڈرائی فروٹس کھانے ہوتے کچھ اچھی ہیلدی فوڈ کھانی ہوتی ہے دودھ پینا ہوتا ہے تب جا کے اس کا دودھ آئے گا بچے کو دودھ بھی پلانا ہے تو پھر ذمہ داری کس کی ہوگی باپ کی ذمہ داری اس کا معیار اس کی حیثیت کے مطابق ہے کہ اگر وہ غریب ہے اس حساب سے امیر ہے تو اس حساب سے اس کا نان نفقہ دے دیں بچے کی وجہ سے ماں اور باپ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اسکیمیں نہ بنائیں اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ اب دکھاتی ہوں اس کو مزہ چکاتی ہوں اس کے بچے کو اب دودھ ہی نہیں پلاتی پھر دیکھے گا وہ تو ایسے وہ بچے کو بچے پہ رحم کرے ایک دوسرے سے جو لڑائی جھگڑے کر رہے اس لڑائی جھگڑے میں اپنے بچے کو نہیں پیسے بیچ میں بچے کا خیال کرے اگر دو سال سے پہلے باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو کوئی حرج نہیں چھڑا سکتے ہیں اگر بچے کی والدہ کے بجائے کسی دائی دائیا جو ہوتی ہے اس اس سے دودھ پلانے کی ضرورت ہو تو پھر دائیا کو طے شدہ رقم ادا کر کے دودھ پلوانے میں کوئی حرج نہیں پہلے دائیاں ہوتی تھی نا دائی دودھ پلاتی تھی تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ماں نہیں پلانا چاہتی تو کسی دائی کے پاس دیا جائے تاکہ بچے کا نقصان نہ ہو جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائیں ان کی عدت چار ماہ دس دن ہے چار ماہ دس دن اس کو عدت گزارنی ہوگی اکثر کیا ہوتا ہے عدت شروع ہوتے ہی عورتیں اتنے کوشچن کرنا شروع کرتی ہیں اچھا ابھی اتنے دن گزرے ذرا مجھے بتائیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب میں کہیں جاؤں کہیں رہوں یہ شروع کر دیتی ہے ابھی چار مہینے دس دن بول دیے نا تو کیوں نہیں عدت گزار رہے تو یہ عدت کس کے لیے ہیں عورت کے لیے عدت گزارنا ہے عورتوں کے شوہر جب فوت ہو جائے تو عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے بارے میں شرافت کے ساتھ جو چاہے طے کر لے یعنی اگر اس کو دوسری شادی کرنی ہے تو وہ شادی کر سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں یاد رکھو زمان عدت میں اشارتاً ان کے ساتھ نکاح کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ابھی عدت چل رہی ہے تو اشارتاً کہا جا سکتا ہے لیکن ڈائریکٹ اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو یہ جائز نہیں حرام ہے اور نہ ہی دل میں یہ ارادہ رکھنا کوئی گناہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد اس کو نکاح کا پیغام بھیجنے کی کوئی صورت نکالی جائے یعنی دل میں ہے کہ چلے اس کی جو سہیلی ہے یا اس کے جو رشتہ دار ہے اس کے تھرو میں اس عورت کو جو بیوہ ہے اس کو میں پیغام دے دوں دل میں رکھنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن یاد رکھو چوری چھپے بات طے کرنے کی اجازت نہیں کہ وہ عورت کو ہی جا کے بولے کہ میں نا تمہاری عدت ہونے کے بعد میں تم سے شادی کرنے والا ہوں اس کی اجازت نہیں ہے اور اسی طرح عدت گزرنے تک عقدت نکاح کا فیصلہ ہرگز نہ کرنا کہ اتنی تاریخ کو ہماری شادی ہونے والی کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا اوکے رکو نمبر تھرٹی ون ہے آیات number two hundred thirty six سے لے کر ٹو ہنڈریڈ فورٹی ٹو تک جس میں حق مہر کی ادائیگی کے بارے میں آتا ہے اور نماز کی پابندی ایمان والو اگر عورتوں کو طلاق دو جب کہ تم نے ان کو ابھی ہاتھ نہ لگایا ہو نہ حق مہر مقرر کیا ہو اس صورت میں انہیں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرا دو یعنی پہلے طے نہیں ہوا تھا کہ مہر کتنی دینی ہے اب جب طلاق ہو رہی ہے اور تم نے ابھی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا انہیں یعنی لڑکی لڑکا ابھی نہیں ملے تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر دو لیکن اگر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو اور مہر مقرر ہو چکا ہو تو پھر تمہیں آدھا مہر ادا کرنا ہوگا ہاں وہ معاف کر دے تو دوسری بات ہے کہ وہ کہے کہ وہ بھی نہیں چاہیے مجھے تو وہ الگ بات ہے اگر تم پورا مہر دو تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم ان کو پورا کے پورا مہر دے دو لیکن آدھا دینا ہوگا اگر وہ معاف کرتی ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے آپس کے معاملات میں بھلائی کرنے کو نہ بھولو یعنی طلاق کا معاملہ چل رہا ہے پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی رشتہ یہاں پر ٹوٹ رہا ہے تو بھی کیا اللہ نے کہا بھلائی ایک دوسرے کے ساتھ کرنا بھولنا نہیں ہے اور یاد رکھو دنیائی معاملات میں الجھ کر کہیں نمازوں کی پابندی میں فرق نہ پڑے اب یہ گھر کے مسئلے چل رہے طلاق چل رہی ہے یہ سب مسئلے مسائل ہسبینڈ وائف میں چل رہے ہیں پھر بھی کیا کہا اس وقت بھی نماز کو نہیں بھولو نماز وقت پہ پڑھنی ہے نا تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں یا پھر کچھ ایسے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں اذان ہو جاتی ہے تو پھر کتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ بات چھوڑ کے ہم اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ چیزیں کئی چیزیں ہم بھول بھی جاتے ہیں تو کہا کہ معاملات جو گھر کے ہیں اس وقت بھی جو بھی چل رہے ہیں معاملات سخت سے سخت بھی معاملات چل رہے ہیں تو بھی نمازوں کی پابندی کرو تمام نمازوں کی حفاظت کرو فجر ہو ظہر ہو سب کی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں آرام سے پڑھوں گی چلے عصر کا ٹائم باقی ہے تو پھر اس سے پہلے وقت ہوتا ہے تو ظہر پڑھ دوں ایسا نہیں بلکہ وقت پر پڑھو ویسے بھی قرآن میں وقت پر پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے جان بوجھ کے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا نماز کو اور خاص طر سے درمیانی نماز کی بھی پابندی کرو درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز اکثر کیا ہوتا ہے عصر کی نماز میں لوگ غفلت کرتے ہیں یا تو سوئے ہوئے رہتے ہیں یا تو کاروبار میں لگے ہوئے رہتے ہیں تو پھر وہ نماز بھی ڈیلے کر دیتے ہیں تو عصر کی نماز خاص طر سے اس کی بھی تاکید کی گئی ہے کیونکہ یہی نماز ہوتی ہے جو لوگ ڈیلے کرتے چائے وائے پینے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے اور پھر بہت زیادہ ڈیلے کر دیتے ہیں مغرب کے تھوڑے پہلے وہ نماز پڑھتے ہیں تو اثر کی نماز کا بھی خیال رکھیں اس طرح کھڑے رہو نماز میں جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں یعنی بالکل فرما برداری کے ساتھ خوشو و خدو کے ساتھ ایسا نہیں کہ کئی ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں گھر کے باہر کے تو وہی ہمارے دماغ میں آتے رہیں بلکہ فرما بردار غلام جیسا کھڑا رہتا ہے ویسے کھڑے رہو اللہ کے سامنے جنگ یعنی حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل پڑھو یا سوار ہو کر پڑھو جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرو سبحان اللہ دیکھے ایون جنگ کی حالت میں بھی نماز چھوڑنا نہیں ہے تو کہاں یہ ہمیں جواز ملتا ہے کہ ہمارا ذرا سر درد ہو یا کچھ ایسی چیز ہو جائے تو وہ ہم نماز چھوڑے حالت جنگ میں کتنا کٹھن وقت ہوتا ہے خوف ہوتے ہیں لوگوں کو کہ کہیں سے دشمن حملہ نہ کر دے اس میں بھی کہا کہ چاہے تو پیدل ہی پڑھ لو لیکن پڑھنا ہے آدمی کیا کرتے ہیں جنگ کے حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ نماز وقت پر پڑھنی چاہیے وقت پہ پڑھے ایون حالت خوف میں بھی جنگ کی حالت میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے پیدل پڑھو سوار پر پڑھو لیکن نہیں چھوڑو جب جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو معروف طریقے کے مطابق اللہ کو یاد کرو یعنی پھر وہ نارمل طریقے سے پڑھنا ہوگا جیسے بتایا گیا ہے جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائے ان کو ایک سال تک نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے اگر وہ خود چاہے تو ان کی ذمہ داری ہے تم پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ خود جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہیں اب یہ جو کہتے ہیں کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ جو حکم ہے وہ سورہ اندسا کے آیا نمبر بارہ سے منسوخ ہو گیا ہے لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جب عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کو ایٹ لیسٹ ایک سال تک کچھ نہیں کہے اس کو اس کا نان کا دیا جائے جو شوہر بھی وصیت کر جائے تو یہ پھر الگ الگ آپ کو تفصیلیں اس کی مل جائے گی عورت کو کسی طریقے سے بھی طلاق دی گئی ہو مناسب یہی ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے انہیں کچھ نہ کچھ گفٹ دیا جائے اور پھر رخصت کی جائے پھر رکو نمبر تھرٹی ٹو ہے آیات نمبر ٹو فورٹی تھری سے لے کے ٹو فورٹی ایٹ تک جس میں تاریخ بنی اسرائیل کے دو اہم واقعات بیان کیے گئے ان گھریلو مسائل کے بعد اب پھر بنی اسرائیل کی تاریخ سے چند واقعات کا ذکر ہو رہا ہے جب اب ہم نے دیکھے تھے کہ مہر اور پھر طلاق یہ سارے مسئلے کیا تھے گھریلو مسئلے تھے گھر کے مسائل مسئلے چلتے رہتے ہوں اب پھر سے بات کی جا رہی ہے بنی اسرائیل سے شروعات میں بھی بنی اسرائیل سے بات کی گئی تھی پھر بیچ میں کچھ اور آیتیں آئی گھر کے مسئلے مسائل آئے اب پھر سے یہی بات دہرائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود یا موت کے ڈر سے اپنا وطن چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے یہ ایک واقعہ ہے بہت پہلے کا دو الگ الگ تفسیر آپ کو ملے گی ایک تو سارے کے سارے جو یہودی تھے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے نکل گئے ان کو پتہ چلا کہ آپ دشمن ہم پہ وار کرنے والا ہیں تو وہ سب ڈر کے مارے نکل گئے گھر سے دوسری تفسیر میں آتا ہے کہ وہاں تعاون کی بیماری پھیل گئی تھی تو اس ڈر سے وہ گھر سے نکل گئے ویسے بھی تعاون کی جو بیماری پھیلتی ہے وہاں سے لوگوں کو نکلنا نہیں چاہیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آرڈر دیا تھا کہ وہ لوگ وہاں سے نہ نکلے جہاں پر تعاون کی بیماری چل رہی ہے اس کا مطلب جب بھی پینڈیمک وغیرہ اور ڈیسیزز کہیں کسی کنٹری میں ہو جائے تو وہ لوگ کہیں اور نہ جائے ورنہ سبھی کو ہو جائے گا اور نہ ہی کوئی باہر کا اس کنٹری میں آئے جہاں تعاون چل رہا ہے تو یہ لوگ کیا کیے ڈر کے مارے ان کو لگا اب ہم مر جائیں گے یا تو دشمن کے خوف سے یا موت کے خوف سے وہ اپنا وطن چھوڑ کر بھاگ گئے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں راستے میں ہی موت دے دی پھر انہیں زندہ کیا پھر سے دوبارہ کیونکہ دیکھیں موت سے کتنا بھی انسان بھاگے وہ بھاگ نہیں سکتا جب موت آنی ہے آ کر رہے گی لیکن یہ ایک نشانی تھی اللہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کس طرح دوبارہ تم کو زندہ کر سکتا اللہ کے قدرت میں ہے وہ اس واقعے کو بھی یاد کرو ابھی یہ دوسرا واقعہ جب موسا علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے اس دور کے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی امیر یا کوئی بادشاہ مقرر فرما دیجئے کہ اس کی قیادت میں ہم جہاد کریں کیونکہ ایک امیر ہونا چاہیے نا تب سب جا کے کسی سے جہاد کریں گے کیونکہ جب ایسے سچویشن ہوتے ہیں جب ستایا جاتا ہے یا کچھ ان پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر جہاد کا حکم آتا ہے تو کوئی تو ایک مقرر کرے ہمارے اوپر امیر تاکہ ہم جہاد کر سکے پیغمبر نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم آ جائے تم کو اور اس کے بعد تم لڑو ہی نہیں ابھی تو بول رہے ہو لیکن جب حکم آئے گا تو سب بھاگ جائیں گے ایسا کہیں ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جب حکم آئے گا تو نکل جاؤ سبھی قوم نے کہا یہ کس طرح ممکن ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لڑے کیونکہ ہمارے اوپر ظلم ہو گئے خصوصاً جب کہ ہمارے ہمارے دشمنوں نے بال بال بچے ہم ہم سے سے جدا کر کر دیے کو الگ دیا بچوں اور ہمیں وطن سے بے وطن کر دیا ہم کو وطن سے ہی نکال دیا لوگوں نے مگر جب جہاد کا حکم آیا تو کچھ لوگوں کے سوا سب ہمت ہار گئے سب بھاگ گئے ہمیں نہیں لڑنا ہے اب پہلے تو بولتے تھے کہ ہمیں حکم دو پھر ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ابھی بیٹھے ہوئے بس ایک امیر مقرر کریں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ فرمایا ہے تالوت نام یاد رکھے تالوت اور جالوت کا قصہ تو تالوت جو ہے وہ تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا گیا ہے تو کہنے لگے اس غریب آدمی سے زیادہ تو ہم خود بادشاہ کے مستحق ہیں ہم بادشاہ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ تو غریب آدمی ہیں ان کے نظر میں معیار جو ہوتا ہے جو امیر کا وہ یہ ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو یہ معیار نہیں ہوتا اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا ہے اللہ جسے چاہے چن لے کیوں چن لیا وہ بھی ریزن بتایا گیا کہ اسے علمی اور جسمانی یعنی علم بھی دیا گیا اور جسمانی طاقت بھی دی گئی جسمانی برتری بھی عطا کی گئی ہے اس لیے یاد رکھے عہدہ اسی کو دینا چاہیے جو اس کے قابل ہو اس کو عہدہ دیا جائے ایسا نہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی کرنے لگے اور آج کل کتنا کتنا لوگ فراڈ کرتے ہیں غلط سرٹیفکیٹ بنا کے لاتے ہیں اور وہی نہیں آج کل کیا چل رہا ہے جب سے آن لائن کلاسز ہونے لگی ہیں چیٹنگ کرتے ایون اسلامک جو ایگزامس ہوتے اس میں تک چیٹنگ ہوتی ہیں ایک تو کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی ایگزام دے رہی تھی وہ اس نے کبھی بک پڑھی ہی نہیں تو اس کو کوئی اور مدد کرنے آ گئی پیچھے سے اس کو بتا رہی آنسر تاکہ اس کو سرٹیفکیٹ ملے تو یہ ایسے لوگوں کو عہدہ دے کے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے دیش کا بھی نقصان اور سبھی کا نقصان تو اس لیے ایسے لوگوں کو عہدہ دیا جائے جو اس کے قابل ہیں اور قابل اس کے قابل کیا ہوگا امیر کیسا ہونا چاہیے جسمانی طاقت بھی ہونی چاہیے اور علم بھی ہونا چاہیے اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس میں نہیں جاؤں گی کیونکہ اس کو کارپنٹری نہیں آتی یا کچھ اور نہیں آتا پلمبر کا کام نہیں آتا دیکھیں جو جس کے قابل ہے وہی کام کرے گا نا تو دیکھا جائے گا کہ وہ کس کے قابل ہے کس چیز کے قابل ہے اس کو ہی وہ عہدہ دیا جائے گا تو بادشاہت جو ہے یا پھر آپ کہیں کہ امیر جو بنانا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے علم اور جسمانی طاقت اگر تم اس کی بادشاہت کی نشانی معلوم کرنا چاہو تمہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح میں اسی کو بادشاہ بنایا ہوا ہے یا نہیں اللہ نے یہ کہا ہے کہ تالوت کو بناؤ یا نہیں تو ایک نشانی تم کو دی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس کی جو صندوق ہے وہ واپس ہو گیا وہ صندوق ایک تھا جسے دیکھ کر ان کے دل کو سکون لگتا تھا یعنی جس میں تمہارے لیے دل کے سکون کا سامان موجود ہے اس میں تھا کیا وہ ایک صندوق تھی خالی اس میں کچھ چیزیں تھیں یعنی جس میں آل مسا اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے کچھ تبارکات تھے کچھ چیزیں اندر رکھی ہوئی تھیں تو وہ جب بھی وہ رکھتے تھے وہ صندوق تو ان کو سکون محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کہہ لیجئے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمیں تھوڑا سکون محسوس ہوتا ہے ہم جب پڑھتے ہیں تو ایسے کچھ تبارکات تھے جس کی وجہ سے ان کو سکون محسوس ہوتا تھا تو یہ جو صندوق تمہارے پاس نہیں ابھی کسی نے لے گیا ہے تو وہ واپس آ جائے گا صندوق اسے فرشتے تمہارے پاس اٹھا لائیں گے یہ اس کی نشانی ہوگی کہ یہ تالوت کو اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے امیر پھر رکو نمبر 33 ہے آیات نمبر 249 سے لے کے 253 تک جس میں ہنڈریڈ کا جالود سے مقابلہ اور حق کی فتح اس کے بارے میں آتا ہے جب جس فوجیں لے کر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا راستے میں ایک دریا آئے گا اب یہ ٹیسٹ آزمائش کے لیے تھا یہ جو چیز آ رہی ہو کہ راستے میں ایک دریا آئے گا وہاں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک آزمائش ہوگی وہ آزمائش کیا ہے کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا یعنی وہ میرے ساتھ لڑ نہیں پائے گا اس لیے جو دریا ملے گی اس میں سے پانی نہیں پیو لیکن تھوڑا بہت ایک چلو بھر پی لے تو کوئی حرج نہیں میرا ساتھی وہی ہے جو ایک دو چلو پانی پی لے سیر ہو کر اس دریا سے پانی نہ پیے جب دریا آیا تو چند ایک کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا یعنی کچھ نے تو بالکل ہی نہیں پیا کچھ نے بس ایک چلو بھر کے کے کے پی پی پی لیا لیا اور کچھ نے بہت سیر سیر ہو ہو تو جو لیے وہ ہمت ہار گئے جو عامر نے کہا تھا تالو نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہی نہیں ہوں گے اور تم ہمت ہار جاؤ گے تو ویسے ہی ہوا انہوں نے ہمت ہار دی جنہوں نے بھی سیر ہو کر پیا اور دریا پار کرتے ہی کہنے لگے جنہوں نے سیر کے پیا وہ کیا کہنے لگے کہ ہم میں جالوت اور اس کے فوج سے اب مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں لا طاقت لنا کہ ہم میں ابھی طاقت ہی نہیں کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکے کیونکہ جب بھی پیڑ بھر کے ویسے بھی پیتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں سست پڑ جاتے ہیں چلنا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ بات نہیں ہے وہ بات ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی لیکن بات یہ تھی کہ اللہ کا آرڈر تھا انہوں نے نافرمانی کی تو جنہوں نے بھی نافرمانی کرنے کی وہ ہمت ہار بیٹھے اور جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی یعنی یا تو چلو بھر پی لیا پانی یا تو بالکل نہیں پیا جو بہت تقوا والے تھے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے مگر جو اللہ کے ملاقات کا یقین رکھتے تھے وہ کہنے لگے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑے لشکروں پر اللہ کی توفیق سے غالب آتی رہی یعنی اللہ کی توفیق تھی کہ کم لوگ بھی زیادہ لوگوں کے ساتھ لڑے لیکن جو کم لوگ تھے وہی ہمیشہ فتح پاتے رہے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جالوت اور اس کی فوج سے سامنا ہوا تو حق پرست کہنے لگے کہ رب بنا فریغ علینا صبر و سب تقدا منا بن سرنا القوم کافرین کیا اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیکھیے جنگ کے وقت بھی دعائیں کریں اس لیے زیادہ سے زیادہ ہر چیز میں دعا کیا کریں اللہ ہمیشہ دعاؤں کو سننے والا ہے اللہ کے حکم سے جالود اور اس کا لشکر شکست کھا گیا ہار گئے یہ لوگ جالود کو داود علیہ السلام نے قتل کر ڈالا یعنی اس فوج کے اندر داؤد علیہ السلام ایز اے فوجی تھے عام فوجی کے حیثیت سے تھے اس وقت تو انہوں نے کیا کیا جالود کو قتل کر ڈالا اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو حکومت اور حکمت اور خاص علم سے نوازا تھا یعنی اللہ نے ان کو حکومت بھی دی تھی داود علیہ السلام کو اس قصے کے بعد اور حکمتیں بہت تھی وزڈم بہت تھی ان میں اور ایک خاص علم بھی عطا کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ ایک گروہ کا زور دوسری جماعت کے ذریعے توڑتا رہتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا کیونکہ فسادی لوگ اگر فساد کرتے رہے تو پھر دنیا کیسے چلے گی کوئی تو اس کو قابو میں کرنے والا ہونا چاہیے نا تو یہ فساد سے بھر جاتا یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہی ہیں یہاں پر ہمارا سیکنڈ جوز یعنی پارا نمبر ٹو کمپلیٹ ہو گیا لیکن اسی رکو کی آدھی بات ہم تھرڈ جوز پارا نمبر تین میں کریں گے کیونکہ یاد رکھے کہ جو رکو وائز ہے نا رکو جو ہے وہ ٹاپک جو ہوتا ہے اس حساب سے لیا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ پورا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے ایک ہی رکو کے اندر لیکن جو جز وائز ہیں جوز جو پارے بنے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹاپک پورا نہیں ہوتا آدھے آدھے ٹاپک یہاں اور آدھے وہاں ٹاپک چل رہے ہیں جیسے یہاں پر ہی دیکھیں رکو یہاں پر کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن جز کمپلیٹ ہو گیا آدھی بات دوسرے پارے میں آ رہی ہے تو الحمد ہم نے یہاں پر سیکنڈ جو پارا نمبر ٹو کمپلیٹ کر دی ہے الحمد رب العالمین